الموعود فينا إذ أتى في الآخرين بعد خير العالمين تجد الحق اليقين بدر هذا الكون هلا وظلام الجهل ولا مرحبا أهلا وسهلا بإمام بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين المستمعون الكرام في تورنتو وفي عموم كندا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معتز القزق أرحب بكم في برنامجنا العربي على الراديو الأحمدي الصوت الحقيقي للإسلام كما عودناكم هذا البرنامج يبث كل يوم سبت من الساعة التاسعة إلى التاسعة ونصف مساء بتقويد تورنتو يمكنكم الاستماع أعزائي إلى البث الإذاعي المباشر من خلال جهاز الراديو على نطاق FM على التردد 100.7 كما يمكنكم الاستماع للبرنامج باستخدام الإنترنت ومن خلال جهاز الحاسوب أو الموبايل بالدخول إلى موقع الراديو الموقع هو www.voiceofislam.ca وبالدخول إلى الموقع تلاحظون وجود زاوية خاصة بالأسئلة يمكنكم توجيه أسئلتكم باستفساراتكم على الموقع خلال البرنامج أو بعد البرنامج كما يمكنكم إرسال رسالة إلكترونية على البريد الإلكتروني qa at voiceofislam.ca كذلك يسرنا استقبال استفساراتكم وأسئلتكم خلال وقت بث البرنامج على الرقمين واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وعيد الرقم واحد ثمانية خمسة خمسة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان أو على الرقم أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان وعيد الرقم الثاني أربعة واحد ستة أربعة واحد صفر ستة خمسة اثنان اثنان كما يمكنكم إرسال أسئلتكم على رقم الواتساب ستة أربعة سبعة 0096-642-9194 المستمعون الأعزاء في حلقتنا لهذا اليوم أستكمل في الحديث في أدلة عن أدلة وحجج صدق المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام كما قلنا أن القرآن الكريم قد أعطانا معايير بشكل عام من خلالها نتعرف على صدق الأنبياء هذا كان عامل مشترك بينهم وتحدثت في الحلقات الماضية عن المعيار الأول وهو قوله تعالى فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون هذا كان في سورة يونس وقلنا إن إنه لابد لكل نبي وهذا أمر مشترك بين الأنبياء جميعا أن يكون هذا النبي موجودا في قومه هذا م... هذا يتبين من الآيات هكذا واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وقد أخبرهم وقال لهم وقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فهذا دليل عقلي على أنه نبي من الله سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون موجودا هذا النبي في قومه قبل دعواه ولا يكون غريبا عنهم يكون معروفا بينهم وأيضا أن لا يكون لبث فيهم بعض الوقت بل لابد قبل بعثته أن يكون عاش مراحل في عمره طفلا مراهقا شابا قويا وكهلا ويكون محل اختبار وتجربة بالصدق في جميع هذه الأدوار أيضا كما تشير الكلمة عمرا من قبله هذه التنوين في هذه الآية تدل على الشأن والتعظيم فيكون هذا النبي معروفا في قومه غير مجهول عنهم بحيث أي عمل يقوم به يفشو خبره مباشرة فإذا كان هناك إساءة منه فتعرف هذه الإساءة فإذا كان ادعى النبوة بعد ذلك فيعرف أنه كاذب مثلا أو صادق معاكسه إذا وهذه الصفات كما قلنا لابد أن تكون مجتمعة كلها قبل دعوة طبعا تكلمت عن هذا المعيار في الحلقات الماضية أقول إن ضمن هذا المعيار يتضمن معايير أخرى ف ويؤيده ايضا معايير اخرى فكما مثلا ان اخلاقه عندما يكون هو معروف في في قومه فاخلاقه يشهد عليه ويشهد له ايضا صدقه اذا كان صادقا قبل دعواه ام لم يكن صادقا ايضا ما يشهد به المخالفين له بعد ادعائه النبوة يكون لابد أن يكون هناك أدلة إثباتات هذا ما شهدناه في في في في في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شهد له قومه بأخلاقه بصدقه أيضا شهدوا له بمواقفه بأمانات بأمانته أيضا فيما يتعلق بالمسيح الموعود عليه السلام إضافة إلى هذه الأمور هو أجوبته على أسئلة المشككين حيث أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين كانوا يشككون بالوهيه الله سبحانه وتعالى ويشككون بنبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيبهم مباشره كذلك نرى الخادم الصادق له حضره المسيح الموعود مرزا غلام احمد عليه السلام ايضا كان دائما يجيب على اسئله المشككين يدافع عن الاسلام بكل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة وعلم وكان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأتحدث اليوم من هذه الناحية وهي أيضا الشهادات من الشهادات التي قيلت في حقه عليه السلام من هذا من هذه النواحي التي ذكرتها اليوم في الفترة بين عام 1878 حتى 1886 ألف حضرة المسيح الموعود عليه السلام كتابه التاريخي البراهين الأحمدية هذا الكتاب الذي هو مؤلف من أجزاء هذا الكتاب التاريخي الذي أثبت فيه عليه السلام تفوق الإسلام على الأديان الأخرى بأسلوب رائع حتى أن أئمة علماء المسلمين في ذلك الوقت في الهند قد اعترفوا بالإجماع بأن حضرته عليه السلام كان أعظم بطل للإسلام سأقرأ بعض مما قيل في حقه في ذلك الزمان بعد أن ان بتأليف البراهين الأحمدية فمثلا نشر الشيخ محمد حسين البطالوي هذا محمد حسين البطالوي زعيم طائفة أهل الحديث وهو من المعروف أنه كان صديق لحضرة المسيح الموعود عليه السلام قبل ادعاء النبوة قبل ادعاء أنه المسيح الموعود فكان يقول في حقه قولا صادقا قبل أن يصبح يخالفه ويصبح من ألد أعدائه المهم هذا الشيخ محمد حسين البطالوي كتب في جريدته إشاعة السنة في المجلد السادس في المجلد السابع العدد ستة من العدد ستة إلى العدد 11 استعرض بشكل مفصل كتاب البراهين الأحمدية كتبه تقريدا على ومدحا في هذا الكتاب وقال في المقدمة ما يلي لنسمع بتأني لنعلم كيف كانت كما قلت اخلاق المسيح الموعود حضرة ميرزا غلام احمد عليه السلام كيف كان صدقه ما شهد به المخالفين وكيف كان دفاعه وحبه للاسلام دفاعه عن الله سبحانه وتعالى دفاعه وبطولته دفاعه عن الإسلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الهجمات التي كانت تحدث ضد الإسلام في ذلك الوقت فماذا يقول هذا الشيخ يقول إن مؤلف البراهين الأحمدية والله حسيبه حسب تجربة المعارضين والموافقين يعني ممن عارضوه عليه السلام وممن كانوا يوافقونه عليه السلام في ذلك الوقت عند إلى, إلى, إلى زمن كتابة البراهين الأحمدية قال إنه عامل بالشريعة المحمدية انظروا لهذا الاعتراف إذا اعترف هذا الشيخ بأن حضرة مرزا غلام أحمد قبل أن يدعي أنه المسيح الموعود عليه السلام اعترف هذا الشيخ أن مؤلف البراهين الأحمدية هو عامل بالشريعة المحمدية ورجل ورع وصادق إذا هذا ما قلت هناك معايير يعرف فيها الشخص الذي يعده الله سبحانه وتعالى ليكون نبيا هناك خطة تكون من الله سبحانه وتعالى لا يمكن ليد البشر أن تلعب فيها لذلك قال الله سبحانه وتعالى عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم دليل صدقه وهذا الدليل القوي قال لهم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا افلا أي أنتم رأيتموني شهدتم على على على طفولتي على براءة طفولتي على سلوكي في وقت مراهقتي في شبابي وعندما كبرت دما شهدتم علي شهدتم بصدقي بأخلاقي شهدتم بمواقفي فهل يمكن أن أكذب الآن؟ كما قلت إن هرقل عندما سأل أبو سفيان سأله عن هذا الأمر هل كان يكذب؟ هل كان رسول هذا الرسول الذي ادعى أنه رسول يقصد محمد صلى الله عليه وسلم هل كان يكذب؟ قال لا إذا هذا الشيخ قال محمد حسين البطالبي في حق المسيح الموعود عليه السلام قال إن مؤلف البراهين الأحمدية والله حسيبه حسب تجربة المعارضين والموافقين عامل بالشريعة المحمدية ورجل ورع وصادق هذا برأي المعارضين والموافقين يقول وفي رأينا حين نضع هذا العصر وأحواله في الاعتبار أن هذا الكتاب لم ينشر له مثيل منذ بدء الإسلام إلى هذا اليوم ولا نعلم ما يمكن أن يحدث في مستقبل الأيام إذن اعترف هذا الشيخ بعظمة وقوة كتاب البراهين الأحمدية فماذا قال أيضا إن المؤلف قد أثبت أنه رجل مثابر في خدمة الإسلام بالقلم واللسان والحال والمال وغير ذلك إذن شهد, شهد بورعه شهد بعظمة كتابه شهد بأن هذا الكتاب لا مثيل له منذ بدء الإسلام إلى هذا اليوم شهد أن المسيح الموعود عليه السلام هو رجل مثابر في خدمة الإسلام شهد أن المسيح الموعود قبل دعواه كان من المدافعين ومن المضحين بالقلم باللسان بالحال بالمال وغير ذلك فقال حتى أنه من النادر أن تجد له مثيلا بين المسلمين إذن هو فريد من نوعه فريد في عصره كان في كان حضرته يقول الشيخ ومن يعتبر قولنا هذا مبالغة تمشيا مع أسلوب أهل آسيا يعني إذا كان في هذا القول ترون أنه فيه المبالغة فعليه أن يدلنا على كتاب واحد على الأقل تصدى لأعداء الإسلام بكل قوة وبرهان وعليه أن يقدم لنا أسماء ثلاثة أو أربعة ممن قدموا للإسلام خدمات مثل ما قدم هذا الرجل إذن هو لا يرى أن هناك شخصا يماثل حضرة ميرزا غلام أحمد عليه السلام في ذلك الوقت ممن قدموا للإسلام الخدمات يقول وعليه أن يقدم لنا أسماء ثلاثة أو أربعة ممن قدموا للإسلام خدمات مثل ما قدم هذا الرجل وعليه أن يبرهن لنا أنهم لم يخدموا الإسلام بأقلامهم وألسنتهم وأموالهم فحسب بل بأنفسهم أيضاً فتحدوا الذين ينكرون امكانيه الوحي ان يتاكدوا بانفسهم من ان صاحب التحدي نفسه يتشرف بتلقي الوحي من الله تعالى انظر الى هذا الاعتراف قد اعترف الشيخ البطالوي بان حضره المسيح الموعود عليه السلام قبل ان يدعي انه المسيح الموعود قد دافع عن الاسلام ليس فقط بالقلم او بالحال او بالمال بل ايضا كان مثالا لتلقي الوحي فلذلك تحدى الشيخ البطالوي ان احضروا لنا شخصا مثله فماذا يقول يكمل الشيخ ان نفثات الشيطان دائما ما تكون كاذبه ولكن ليس بين بشارات الوحي التي تلقاها مؤلف البراهين الأحمدية ولا بشارة واحدة ثبت كذبها إلى هذا اليوم إذا هذا دليل من الشيخ البطالوي من لسان الشيخ البطالوي قد سجله التاريخ وهو شهادة لحضرة المسيح الموعود السلام بأنه كان ممن يتلقون الوحي وليس ممن يتلقون نفثات الشياطين الكاذبة لا بل وحي الله سبحانه وتعالى وأيضا أكد على أنه ولا بشارة واحدة ثبت, ثبت كذبها إلى هذا اليوم فماذا يقول وعلى هذا فلا يمكن اعتبارها أبداً من نفثات الشيطان هل يجوز لاي مسلم ان يعتقد ان الشيطان يمكن ان يؤتى مثل ما اوتي النبيون والملائكه من علم الغيب بالشكل الذي اوحاه الله تعالى لمؤلف البراهين الاحمديه حتى انه لم يحدث لاي نبأ من الانباء التي اطلعه الله عليها ان ثبت بطلانه فهذا اعتراف من الشيخ البطالوي قد سجله التاريخ ليكون شهادة قلنا إن النبي تكون هناك يد الله سبحانه وتعالى التي تعمل قبل ادعائه النبوة كما قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جمع قومه وقال لهم إن أخبرتكم خلف هذا الجبل جيش يأتي إليكم هل تصدقوني قالوا ما شهدنا عليك كذبا اذا هم شهدوا بصدقه هذا سجل سجل قبل ان يخبرهم هذه اراده الله سبحانه وتعالى وهذا دليل عقلي هذا دليل عقلي ان الذي لا يكذب قبل ادعائه النبوه ولا كذب وتكون اخلاقه عاليه فكيف له ان يفعل بعد ذلك وقد اختتم الشيخ البطالوي قائلا انظروا لهذا إن مؤلف البراهين الأحمدية قد حفظ شرف المسلمين وتحدى أعداء الإسلام بقوة وبراعة إن مؤلف البراهين الأحمدية قد حفظ شرف المسلمين وتحدى أعداء الإسلام بقوة وبراعة لقد اعلن للعالم اجمع ان من لديه ادنى شك في صدق الاسلام فعليه ان ياتي اليه ويرى بنفسه الحقائق والادله العقليه والروحيه التي تنبثق من القران ويرى المعجزات البينه لمحمد صلى الله عليه وسلم تأييدا لصدق الإسلام هذا ما قاله الشيخ البطالوي وسجله التاريخ سجل التاريخ على لسان البطالوي أن مؤلف البراهين الأحمدية أي حضرة المسيح الموعود ميرزا غلام أحمد عليه السلام قد حفظ شرف المسلمين وتحدى أعداء الإسلام بقوة وبراعة وأيضا أعلن للعالم أجمع أن من لديه أدنى شك في صدق الإسلام فعليه أن يأتي إليه ويرى بنفسه الحقائق والأدلة العقلية والروحية التي تنبثق من القرآن الكريم هذه شهادة قد سجلها التاريخ شهادة قبل أن يدعي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 احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغ ہر گھر میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول خدوس طاہر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے سامع کرام ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامعین کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات پرانے کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کا فارمیٹ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ سامعین کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ پروگرام کے اختتام تک پروگرام کے موضوع کے حوالے سے سوالات پوچھ سکتے ہیں اور پروگرام کے آخری حصے میں اگر آپ چاہیں تو اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے دیگر عمومی موضوعات کے بارے میں بھی سوالات کر سکتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور سامعین اکرام اگر آپ پروگرام میں اپنے سوالات بذریعہ ای میل ہمیں بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A سامع کرام آپ سے گزارش کہ اگر آپ اپنے سوالات کا دورانیہ مختصر رکھیں ایک منٹ یا اس سے مختصر رکھیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر رہے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ احباب پروگرام میں شامل ہو سکیں اور اگر آپ ایک سے زائد مرتبہ پروگرام میں شامل ہونے لگیں تو اس چیز کا بھی دھیان رکھیے گا کہ آپ کے دو دونوں سوالات کے درمیان کم از کم دس منٹ کا وقفہ ہو سامع کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ آج کل برمپٹن کے علاقے میں بطور مشتری خدمات سر انجام دے رہے ہیں آپ کی علمی اور تحقیقی کاوشیں جماعت احمدیہ کی official website alislam dot اور پہ دیکھی جا سکتی ہیں ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں انصر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامع کرام جس طرح آپ جانتے ہیں انصر رضا صاحب ریڈیو احمدیہ کے پروگرامز میں صداقت حضرت مسیم عدود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں کسی خاص موضوع پر اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں جی انصر صاحب آج آپ کس موضوع پہ پروگرام پیش کرنا چاہیں گے جی شکریہ دوست صاحب سامعین کو یاد ہوگا کہ <clears throat> کچھ عرصہ پہلے میں نے نہایت محبت سے نہایت درد دل سے ایک گزارش کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جو ہمیں فون کالز آتی ہیں یا جو سوشل میڈیا پہ یا ویسے ہمارا مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ نہایت نفرت کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں ہمارے متعلق وہ وہ غلط عقائد منسوب کرتے ہیں ہم سے یا ہمیں کہتے ہیں کہ تمہاری یہ عقیدے ہیں جو کہ ہمارے نہیں ہیں اور گالیاں بد زبانی بیہودہ گوئی اور <clears throat> سیدنا حضرت مسیح محدود اللہ السلام کے متعلق اور جماعت کے متعلق بزرگان کے متعلق خلفاء کے متعلق نہایت ہی بیہودہ قسم کی زبان استعمال ہوتی ہے اور ریڈیو پر بھی یہاں پہ بھی ایک ریڈیو پروگرام شروع ہوا ہے اس میں بھی پاکستان سے ایک مولوی صاحب آتے ہیں ان کی بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں اس وقت یوٹیوب پہ تو نفرت کسی چیز کا حل نہیں ہوتی اور نہ ہی یہ مومنین کی صفت ہے اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفت بتائی ہے قرآن کریم میں وہ سورہ مریم کی آیت نمبر نائنٹی سیون ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الشیطان الرجیم ان الزین آمن و امل الصالحات سید الحم الرحمٰن ودا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نئے کامال بجا لائے ان کے لیے رحمان محبت پیدا کر دے گا <clears throat> اب یہ جو محبت ہے یہ جو ود ہے یہ نتیجہ ہے ایمان کا اور عمال صالحہ کا لیکن اگر نتیجہ پیدا نہ ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ جو عمل کیا گیا ہے وہ <clears throat> ناقص تھا غلط تھا اور وہ نتیجہ پیدا کرنے والا نہیں تھا جو نتیجہ ایمان اور امال صالح کا ہونا چاہیے یعنی مومنوں کے دلوں میں ایمان اور امال صالح کے نتیجے میں ود پیدا ہونا چاہیے اور ود کا ایک اور مطلب ہوتا ہے میخ یعنی وہ جو کیل ہوتا ہے یہ جو بڑا سا لکڑی کا ہوتا ہے کیلا کہتے ہیں اس کو یا پنجابی میں قلعہ کہتے ہیں اس کو جی۔ جو زمین میں مضبوطی سے گڑ جاتا ہے اس لیے ود جو ہے وہ عام محبت نہیں ہے بلکہ وہ ایک ایسی محبت ہے جو دلوں میں گڑ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ایمان اور ہمال صالح کے نتیجے میں مومنوں کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی فرمایا سید الحم الرحمٰن و ودا کہ رحمان خدا جو ہے وہ ود پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں لیکن کیا اس وقت مومن کہلانے والے کیا مسلمان کہلانے والے غیر مسلم تو ایک طرف رہے ہمیں بھی وہ غیر مسلم سمجھتے ہیں کافر سمجھتے ہیں کیا اپنے ہی کلمہ گو بھائیوں کے لیے ان کے دلوں میں ود ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بندہ ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں ہے کیونکہ اگر کوئی زبان سے کہے گا بھی تو وہ جھوٹ ہوگا اس لیے کہ عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے جی اس لیے سامعین میں آپ کی خدمت میں یہ نہایت محبت سے درد دل کے ساتھ عاجزی کے ساتھ آپ کو قرآن کریم سے یہ بتا رہا ہوں کہ مومنوں کی <clears throat> نشانی یہ ہے کہ ان کے دل میں ود ہوتا ہے یعنی گہری محبت ہوتی ہے جب کہ کفار کی جو صفت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ سورہ فاتر میں جو پینتیس نمبر کی صورت ہے اس کی آیت نمبر ہے فورٹی تھری پہلے میں نے بتایا تھا سورہ مریم انیس نمبر کی صورت ہے نائنٹی سیون نمبر کی آیت ہے جس میں خدا نے فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیکا مال بجا لائے ان کے لیے رحمان ود پیدا کر دے گا یعنی گہری محبت لیکن سورہ فاتر میں <clears throat> آیت نمبر 43 ہے صورت نمبر 35 ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقت سمو بلّہ جاہدہ ایمان اور وہ انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں لا ان جاہم نذیر کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ل یقون النا اہدامن عہد عما میں کہ وہ تمام امتوں سے بڑھ کر یا کسی بھی ایک امت سے بڑھ کر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے اور فرمایا کہ فلمہ جاؤ نذیر لیکن جب وہی نذیر جس کے آنے کی وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے ہم سب سے زیادہ ان کی بات مانیں گے تو جب وہ آتا ہے ماں زادہ ہم اللہ نفورا کہ وہ ان کو نفرت کے سوائے کسی چیز میں نہیں بڑھاتا یعنی وہ اس کے آنے سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے جی حضرت مسیح محدود اللہ صلاح السلام بھی اسی طرح کے ایک نظیر ہیں جیسے کہ براہین احمدیہ میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے الحامن کہا کہ دنیا میں ایک نظیر آیا پر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں کے ساتھ اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا تو نذیر نبی کو کہتے ہیں جی تو ان کے آنے سے جب آپ کے دلوں میں نفرت بڑی یا یعنی چند لوگوں کے دلوں میں نفرت بڑھی ہے تو یہ تو کفار کی نشانی ہے اس لیے آپ کو اس ایسی باتوں سے بچنا چاہیے اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو ہم نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں گہری محبت پیدا ہوتی ہے اور کافر کی نشانی یہ ہے کہ وہ نفرت میں بڑھتا ہے اور خاص طور پر اس وقت جب ایک نظیر آتا ہے تو اس کے خلاف وہ نفرت میں بڑھتے ہیں اس لیے اپنے طرز عمل کو اپنی زبان کو غور سے دیکھیے کہ آپ کا طرز عمل کن لوگوں کے دائرے میں آتا ہے کیا مومنین کے دائرے میں ہے جس میں آپ محبت پیدا ہوئی ہے آپ کے دل میں ایمان اور مال صالح کے نتیجے میں یا پھر آپ ایک نظیر کے آنے پر نفرت میں بڑھ گئے ہیں جی دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں آج کہ آج کل سوائے احمدیہ مسلم جماعت کے جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں یا جتنے بھی دوسرے فرقے ہیں وہ سارے کے سارے خود کو دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں یعنی ان کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کیا جائے حالانکہ اس بات سے خدا نے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ النام میں چھ نمبر کی صورت ہے ایک سو نو نمبر کی آیت ہے فرمایا ولا تصب الزینہ ید اون مندون اللّہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ان کو برا بھلا مت کہو اب جھوٹا کہنا بھی برا بھلا کہنے والی بات ہے نا آپ کسی کو کہیں گے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ کا خدا جھوٹا ہے آپ کا نبی جھوٹا ہے آپ کے عقائد غلط ہیں اس بات سے خدا نے منع کیا جی کہ تم کسی کو جھوٹا نہ کہو کسی کو برا بھلا نہ کہو بلکہ یہ فرمایا کہ ان سے ان کی صداقت کا مطالبہ کرو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بکرہ میں آیت نمبر ایک سو بارہ ہے کل ہاتھ و برہانہ کو من کن تم صادقین ان سے کہو کہ سچے ہو تو اپنی برہان لے کر آؤ روشن دلیل لے کر آؤ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہیں جھوٹا ثابت کر رہا ہوں میں نے جھوٹا نہیں ثابت کرنا میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں اگر آپ سچا ثابت کر دیں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں بجائے اس کے کہ میں آپ کو جھوٹا ثابت کروں آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں جھوٹا کہنے کی خدا نے ممانت کی ہے خدا نے کہا ہے کہ ان کے مذہبی پیشواؤں کو ان کے خداؤں کو بلکہ ان کے بتوں کو جن کے اندر کوئی جان نہیں ہے ان کو بھی برا بھلا مت کہو تو یہ جو ایک طرز عمل ہے یہ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا مسلمان تمام فرقے سوائے احمدیہ مسلم جماعت کے کیا اسی طرز عمل پر نہیں چل رہے کہ وہ بجائے خود کو سچا ثابت کرنے کے دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اب دنیا میں تو بے شمار مذاہب ہیں بے شمار فرقے ہیں اگر ہم سب کو جھوٹا ثابت کرنے لگیں تو پھر تو ساری عمر اسی میں گزر جائے گی ہمیں خود کو سچا ثابت کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا کبھی بھی لیکن اس کی بجائے اگر ہم یہ کریں کہ ہم خود کو سچا ثابت کر دیں تو باقی سارے خود ہی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا اور دوسرے سے اگر مطالبہ بھی کرنا ہے تو اس کو کہنا ہے کہ دلیل لے کر آؤ کل ہاتھ و برہانہ کو ان کو تم صادقین لیکن پاکستان میں ہم سے ہماری صداقت کا مطالبہ کرنے کے بجائے ہم پر پابندی لگا دی کہ جی آپ <clears throat> غلط ہیں آپ جھوٹے ہیں اور آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی ہم آپ کے متعلق جو مرضی کہیں لیکن آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ قرآن کریم کے اس حکم کے بالکل برخلاف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل ہاتھ و برہانہ کم ان کن تم صادقین سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ لیکن ہم سے یہ کہا نہیں کہا کہ سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ ہم سے کہا کہ تم جھوٹے ہو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹے ہو اس لیے تم اپنی زبان بند کرو اپنا منہ بند کرو تو یہ دو باتیں میں آپ کی خدمت میں آج پیش کی ہیں کہ ہم اپنے جو اختلافات ہیں ان کو ایک مشترکہ معیار کی بنیاد پر حل کر سکتے ہیں محبت سے حل کر سکتے ہیں پیار سے حل کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی کرنے کے بجائے گالیاں نکالنے کی بجائے برا بھلا کہنے کی بجائے جھوٹا کہنے کی بجائے اگر ہم خود کو سچا ثابت کر دیں تو اس سے ہمارا مقصد حل ہو جائے گا بجائے اس کہ ہم دوسرے کو جھوٹا کہیں جی یہ کام ہم کر رہے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ پہ ہم قرآن کریم کی روح سے خود کو سچا ثابت کرتے ہیں اور پھر ساتھ یہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اسی قرآن کی روح سے خود کو سچا ثابت کر دیں بجائز کہ آپ مجھے جھوٹا ثابت کریں آپ خود کو سچا ثابت کر دیں آپ کے عقیدے آپ کے اعمال اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں تو فب ہاں پھر ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمیں برا بھلا کہتے رہیں اور پھر ہم سے یہ توقع رکھیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں ان ویب سائٹ کے علاوہ اگر آپ ان ان فریکوینسیز کے بجائے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ویب سائٹ پہ سننا چاہیں انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامع اکرام پروگرام میں آج <clears throat> آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام کے ضمن میں یہ بتایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی معمور من اللہ آتا ہے تو اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ایمان کی نشانی ہے مزید آپ نے یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم ہی وہ برہان ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی انسان کی کسی بھی فرقے کی کسی بھی عقیدے کی سچائی ثابت کی جا سکتی ہے اور یہی وہ کام ہے جو ریڈیو احمدیہ کے ذریعے اور پوری دنیا میں جماعت احمدیہ اس وقت انجام دے رہی ہے اب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two اور سامعین کرام اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں اور اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A Ansar صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں جی امین صاحب امین صاحب السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم غالباً ان کی کال ڈراپ ہو گئی ان سے گزارش کیجیے دوبارہ السلام علیکم امین صاحب جی میرا خیال ہے کال تو ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ ہم نے جو شروع کیا ہوا تھا سلسلہ جس میں ضرورت نبوت کے متعلق میں نے مختلف باتیں جو تھیں وہ اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کی تھیں جس میں میں نے بتایا کہ نبی جو ہے وہ ہمیشہ ضرورت کے وقت آتا ہے جی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا کہ زہر الفساد و فلبر و البہر بے ماں کا سبت عیدی الناس کہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے جو زمین پہ خشکی پہ اور پانی پہ فساد برپا ہو گیا تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو مبوس کرتا ہے جو لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آتا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً امین صاحب سے رابطہ ہمارا دوبارہ بحال ہو گیا ہے امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم انصر صاحب دوسرا آپ پاکستان کو بار بار مورود الزام ٹھہراتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے پاکستان سے باہر نہیں نکالا نہ آپ کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہے آپ سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ آپ جو کفر عقیدے پہ چل رہے ہیں اس کو بدلیں تو اگر آپ یہ مان لیتے ہیں تو پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے آپ جو مرضی آئے کریں اسماعیلی بھی رہ رہے ہیں بورا بھی رہ رہے ہیں لیکن اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ رہے ہیں تو یہ میرے دو سوالات ہیں کہ کل ہاتھو برہان حکم جو ہے نا یہ یہود نصارہ سے اللہ کا مطالبہ ہے کہ وہ چیلنج کرتے ہیں کہ اگر یہودی مرو گے تو جنت میں جاؤ گے اور عیسائی کہتا ہے عیسائی مرو گے تو جنت میں جاؤ گے تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو یا آپ ہم مسلمانوں پر آیت کیوں چسپا کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے شروع ہی کی ہے یہود اور نصارہ کے اوپر جی۔ دو سوال کے جواب دیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ امین صاحب جی انصر صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں اور آپ ہر دفعہ وہ سوال کرتے ہیں میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ کسی حکومت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کے دینی معاملات میں مداخلت کرے کسی گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ تمہارا یہ دین ہے اور تمہارا یہ دین نہیں ہے تم مسلمان ہو یا تم کافر ہو کسی بھی گورنمنٹ کا کیا کسی بھی ادارے کا کسی بھی تنظیم کا کسی بھی گروہ کا یہ کام نہیں ہے اگر میں مسلمان ہوں تو میں اپنے دل کے عقیدے سے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اس سے میں مسلمان ہوں اور اگر میں کافر ہوں تو میں اپنے کہنے سے کافر ہوں کہ میں نہیں مانتا تو میں مانتا ہوں تو میں اپنے اقرار سے مانتا ہوں اپنے دل کے عقیدے سے مانتا ہوں میں نہیں مانتا تو میں اپنی زبان سے مانتا ہوں میں اپنے دل سے اس کا اقرار انکار کرتا ہوں کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مجھے کہے کہ تم مسلمان ہو یا تم کافر ہو یہ میرا اپنا ذاتی اعلان ہے اس لیے گورنمنٹ آف پاکستان ہو یا کہ دنیا کی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اس کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے اور اسی لیے ہمارے خلیفۃ المسی صالیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اسمبلی میں گئے تھے اور ان لوگوں کو یہ بتایا کہ تمہارا یہ حق نہیں ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے دنوں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا قرارداد پیش کی اس کے اوپر بحث ہوئی وہ قانون پاس بھی ہو گیا اور وہ قانون یہ تھا کہ سندھ کے اندر کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ اٹھارہ سال سے کم کا ہوگا تو وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں پہ ان کی لڑکیوں کو اغوا کر کے زبردستی مسلمان بنا کر ان سے شادیاں کر لیتے تھے پہلے لڑکی اغوا کی اس کے بعد اس کو بتایا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو ایسے بے شمار واقعات اخباروں کی رپورٹ کے مطابق پندرہ سو سے زیادہ ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور جو ہندو لیجسلیٹیو اسمبلی کے ممبران تھے انہوں نے بھی یہ ساری باتیں بتائیں اب وہ پارلیمنٹ نے کیا تھا نا سندھ پارلیمنٹ نے کیا اس کے اوپر مولیوں نے شور مچا دیا اور انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے اسمبلی ہمیں بتائے گی کہ ہمارا دین کیا ہے تو اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ جی اسمبلی بتائے گی کہ آپ کا دین کیا ہے جب آپ کی یہ ہے تو آپ نے کہا اسمبلی بتائے گی کہ ہمارا دین کیا ہے یعنی ہماری دفعہ تو اسمبلی کو اختیار ہے اور آپ کی دفعہ اسمبلی کو اختیار نہیں ہے تو یہ جو میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو یہ یہ نہیں چلتا اگر ہمارے لیے ایک بات جائز ہے تو وہ آپ کے لیے بھی جائز ہے اگر ہمارے لیے ناجائز ہے تو آپ کے لیے ناجائز ہے سارے پاکستانی شہری ہیں نا <clears throat> پھر اس کے علاوہ جب بھی پارلیمنٹ کسی بھی قسم کا کوئی قدم اٹھانے لگتی ہے توہین رسالت کے قوانین کے بارے میں دفعہ دو سو پچانوے سی کے بارے میں تو اس وقت سارے علماء شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اجازت نہیں دیں گے ابھی دو تین دن پہلے جو انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے جس میں فضل الرحمان صاحب تھے سمیع الق صاحب تھے سراج الق صاحب تھے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ تھے اور بھی ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس میں ہرگز کسی بھی ترمیم کی اجازت نہیں دیں گے حالانکہ ترمیم اس قانون میں نہیں ہو رہی صرف پروسیجر میں ہو رہی ہے اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے گا توہین رسالت کا تو اس کو سزا ملے گی اس کے اوپر بھی اجازت نہیں دے رہے بلیک میل کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم یہ آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیتے ہیں اس کے اس کے بعد ہم احتجاج کریں گے تو مسئلہ یہ ہے کہ اول تو اسمبلی کو کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی لیول کی ہو چاہے وہ صوبائی سطح کی ہو وفاقی سطح کی ہو لوکل سطح کی ہو کسی بھی سطح پہ اسمبلی کو اس بات کا حق نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسمبلی ہمارے لیے فیصلہ کرے تو آپ کہتے ہیں جی اسمبلی نے کہا ہے آپ کو تو آپ مان لیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا آپ کو تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کہا جائے گا لیکن جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں ان کو روز دہاڑے مارتے ہیں آپ شیعہ سنی کو مارتا ہے سنی شیعہ کو مارتا ہے ابھی وہ میرا خیال ہے پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال کی بات ہے فیصل آباد میں عید میلاد النبی کا جلوس نکل رہا تھا اور وہ جان کے ایک حدیث مولوی کی مسجد کے پاس سے گزرے اور وہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے نعرے مارے تو وہاں فساد ہو گیا کچھ بندے بھی مر گئے تھے آپس میں تو یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیں کچھ نہیں کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ جن کو آپ مسلمان سمجھتے ہیں ان کو کون سا چھوڑ دیا آپ نے تو یہ آپ ذرا اپنے گربان میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے بالکل ہوائی باتیں ہیں دوسری بات آپ نے یہ کہی ہے کہ جو میں نے کہا ہے کلحات برہانہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہود الصارہ سے مطالبہ کیا ہے جی اب یہود الصارہ سے مطالبہ کیا ہے لیکن سورہ فاتح میں شروع میں ہی کہہ دیا کہ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا غیر المخوب علیہم بلدعلین تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ جو ہیں یہ یہود نصارہ ہیں تو آپ نے فرمایا اور کون اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کے اس طرح مشابہ ہو جاؤ گے کہ گویا جس طرح بالشت بالشت کے اور پاؤں پاؤں کے تو صاحبہ نے پوچھا کہ وہ پہلے والے یہود نصارہ ہیں تو آپ نے فرمایا اور کون اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود نصارہ کے نقش قدم پہ تو چلنا تھا آپ نے قرآن نے بتا دیا اور پھر قرآن نے ایک اور بھی کئی جگہ کہا کہ دیکھو ان کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی پھر ان کے اوپر مدت لمبی ہو گئی تو پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور پھر مختلف جگہ پہ خود علماء لکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہود و نصارہ کے مشابہ ہو گئے ہیں بریلوی دیوبندیوں کے اوپر تعریف کا الزام لگاتے ہیں اہل حدیث دونوں پہ تعریف کا الزام لگاتے ہیں اور جب کتاب لکھتے ہیں تحریف کے متعلق تو اوپر لکھتے ہیں یوہر رفون الکلیم ہی اور کہتے ہیں یہ بالکل یہود و نصارہ کی طرح ہو گئے ہیں اور جو حدیث ہے علماء ہم شر و شرمنت دیم السماع اس کے متعلق بھی کئی علماء لکھ چکے ہیں کہ آج ہم وہ بالکل بن چکے ہیں تو جب آپ یہود الصارہ کے مشابہ ہو جائیں گے اور ہو چکے ہیں اور اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ہو جائیں گے تو پھر جو یہود کے متعلق خدا نے کہا ہے وہی آپ کے متعلق کیوں نہ لاگو ہو پھر جی یعنی یہ کوئی الزام تھوڑی ہے کہ ہم نے آپ کو آپ کے اوپر آپ بالکل پکے مومن ہیں آپ قرآن جانتے ہیں قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں زبان کلامی تو رکھتے ہیں عملی طور پر نہیں رکھتے اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے کفار کی علامات بتائی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہود الصارہ کی علامات بتائی ہیں وہ ساری کی ساری جب آپ کے اوپر منتبک ہوتی ہیں پوری ہوتی ہیں تو پھر وہ باتیں جو خدا نے یہود الصارہ کے متعلق اور کفار کے متعلق بتائی ہیں وہ جب ہم پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی یہ تو ان کے لیے ہیں تو ان کے لیے تو ہیں لیکن آپ بھی تو وہی بن چکے ہیں نا تمسیلی طور پر بن چکے ہیں جی ان کی مانوی اولاد بن چکے ہیں جو جو وہ کرتے آئے تھے وہی وہی آپ کر رہے ہیں اس وقت اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاتھو برہانہ کو من کن تم صادقین تو ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ آپ سے وہ سوال کریں اور آپ سے وہ مطالبہ کریں کہ سچے ہیں تو اپنی دلیل لے کر آئیں اور اگر آپ ہمیں کفار سمجھتے ہیں تو پھر آپ ہم سے یہ مطالبہ کیوں نہیں کرتے کہ کل ہاتھ و برہانہ حکم گنتم صادقین میں نے تو یہ کہا نہیں تھا کہ آپ لے کر آئیں میں تو آپ سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں کفار کی سفت میں شامل سمجھتے ہیں کفار کے گروہ میں شامل سمجھتے ہیں تو پھر ہم پر پابندی لگانے کی بجائے ہم سے مطالبہ کریں کہ اپنی برہان لے کر آؤ آپ نے برہان تو مانگی نہیں ہم سے آپ نے تو بند کمرے میں کاروائی کی اور اس کو کئی دہائیوں تک آپ نے باہر نکلنے سے روکے رکھا اور جب وہ باہر نکلی ہے تو پتہ لگا کہ اس میں تو وہ عقیدوں کی تو بحث ہی نہیں ہوئی نہ ختم نبوت کی بحث ہوئی ہے اس میں نہ وفات مسیح کی بحث ہوئی ہے اور ختم نبوت کی بحث کیسے ہوتی ہے اس لیے کہ شاہ احمد نورانی صاحب اور مولانا مفتی محمود صاحب دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے تھے اور شاہ احمد نورانی کے نزدیک مفتی محمود صاحب جو ہیں وہ خود ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے اگر وہ ختم نبوت کے منکر قرار دے کر ہمیں کافر قرار دیتے تو پھر ساتھ مفتی محمود کو بھی کہتے اور پھر وہ دونوں مل کر شیعوں کو ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں جنہوں نے بارہ نبی بنائے ہوئے ہیں نام امام کا ہے لیکن باتیں ساری انبیاء والی ہیں بلکہ انبیاء سے بھی بڑھ کر ہیں تو ان کو کہیں ختم نبوت کے منکر اس لیے آپ پوری اسمبلی کی کاروائی پڑ جائیں ختم نبوت کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے کہ ختم نبوت کی بحث ہوئی ہو انہوں نے خلیف تم سے سے صلی اللہ تعالیٰ سے پوچھا ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے اس کے یہ مال ہو وہ مال ہے جو بھی کچھ ہے وہ تو بحث تو ہوئی نہیں اس کے اندر اور پھر آپ کے اراکین اسمبلی کی اپنی اس میں گواہیاں موجود ہیں کہ ہمارے علماء تو ان کی باتوں کا جواب نہیں دے سکے جب ان کی بحث ختم ہو گئی وہ چلے گئے تو بعد میں پھر لگے وہ کہتے جی گیا ہے سانپ نے اب لکیر پیٹا کر وہ حساب تھا اس لیے ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسمبلی کی سطح پر یا باہر پبلک میں آپ ہم سے مطالبہ کریں کل ہاتھ و برہانہ کو من کن تم صادقین آپ کا تو یہ حال ہے کہ آپ نہ اپنے ملک میں اجازت دیتے ہیں اور یہاں اس ملک میں جہاں سب کو آزادی ہے جی۔ صرف اکیلے ہمیں نہیں سب کو آزادی ہے وہاں پہ بھی پاکستانی کونسل جنرل یہاں پہ کسی پروگرام میں آتے ہیں تو ان کو فون کر کے کہتے ہیں ان کا پروگرام بند کراؤ یعنی اندازہ لگائیں آپ ذہنی پسماندگی کا کہ اپنے ملک میں تو آزادی نہیں دیتے دوسروں کے ملکوں میں آپ کو آزادی ہے ساری کی ساری لیکن وہیں پہ جہاں آپ کو ساری آزادی حاصل ہے وہاں پہ اپنے پاکستانی کونسل جنرل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم جی کا پروگرام بند کراؤ یہ اب اس کے اوپر کیا انسان کہے اور کس کس بات کو وہ کہتے ہیں کہ حیران ہوں دل کو روؤں کہ پیٹوں جی گھر کو میں مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گھر کو میں یہ حال ہے اس وقت بہت بہت شکریہ انصر صاحب امین صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم سر صاحب تین دہائیوں کے اندر نہیں تین ہفتے کے اندر اندر اسمبلی کا فیصلہ ہوا تھا میرا سوال یہ ہے ایک بھی اگر ایک بھی آدمی یہ کہہ دے کہ علماء دین نے غلط فیصلہ کیا تو ان کی نسلوں میں سے کوئی قادیانی نہیں ہوا اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا نا کہ ان کے مشابے چلیں گے تو یہ کچھ لوگ چل رہے ہیں پوری امت کو آپ مورود الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اس کو پورا اختیار ہے وہاں اگر زنا ہو رہا ہے شراب پی رہا ہے سود کھا رہا ہے کوئی تو اس کا اپنا فعل ہے وہ خود اللہ کے جواب دے گا ہم اس کا مکلف نہیں ہیں لیکن جو کفر زور پکڑے گا اس کو پورا پورا اختیار ہے اور پورے اختیار کے ساتھ انہوں نے پاور سے لائف ٹائم کے لیے آپ کو بینڈ لگایا آج تک آپ اس کو کھلوا نہیں سکتے آپ ہم سے کیا دلیل مانگنا چاہتے ہیں یہ میرا جواب دے پلیز جی انصر صاحب <laughs> میں تو بار بار جواب دے چکا ہوں کہ اختیار ہے ہی نہیں آپ بتائیں نا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ کسی اسمبلی کو اختیار حاصل ہے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان اسلامی ملک ہے اسلامی ملک تو ہے ہی نہیں وہ کیونکہ اسلامی تو انسان ہوتا ہے نا ملک تو اسلامی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسلام انسانوں کے لیے ہے کل یا یو ناس اندی رسول اللہ علیہ جمعہ کہہ دو کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں یہ نہیں کہا کہ کہہ دو اے ملکو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اناس کہا ہے نا تو ملک اسلامی نہیں ہوتا مسلمانوں کا ملک ہوتا ہے ایک ملک ہے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں رہتے کہتے ہیں جی مسلمانوں کا ملک ہے اس لیے اسلامی ملک کی اصلاح آپ نے کہاں سے نکال لی ہے آئی ڈونٹ نو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو حق ہے کہاں پہ حق ہے کسی بھی جگہ نہیں ہے کوئی قرآن سے ایک دلیل دیں کہ کسی جگہ پہ کسی مسلمان ملک کو یہ حق حاصل ہوا ہو مسلمانوں کے ملک میں کہ اس کی پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی کو کہے کہ کافر ہو تو کسی کو کہے کہ مسلمان ہو جی اللہ کے رسول کو یہ حق نہیں تھا تو وہ پارلیمنٹ کو کہاں سے آ گیا اگر اللہ کے رسول کو حق ہوتا تو منافقوں کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں انہوں نے نہیں کہا عبداللہ بن ابئی بن سلول کا جنازہ پڑھایا اور حضرت عمر نے کہا کہ یاسر اللہ آپ اس کی گردن مار دیں اس کے مرنے سے پہلے کی بات ہے تو آپ نے فرمایا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد اپنے صحابیوں کو مارتا ہے تو کسی کو نہیں مارا کسی کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جو زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں وہ بخاری کتاب الجہاد میں حدیث ہے کہ جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس کا نام لکھ کے لے ہو یہ نہیں کہا کہ جس کو میں کہتا ہوں مسلمان اس کا نام لکھ کر لے ہو اس لیے کسی کو حق ہے ہی نہیں اور جو بھی کرتا ہے ایک ملک ہے یہ اچھا اسلامی ملک ہے یا مسلمانوں کا ملک ہے کہ وہاں پہ شراب کے زنا کے لائسنس گورنمنٹ جاری کرتی ہے اور آپ کہتے ہیں جی کہ وہ ہم مکلف نہیں ہیں تو گورنمنٹ تو مکلف ہے نا جو یہ سارے کام کرواتی ہے گورنمنٹ کے نا کے نیچے سارے کام ہو رہے ہیں نا تو وہ ذمہ دار گورنمنٹ ہے اس لیے وہ کہاں سے اسلامی آ گئی جہاں پہ شراب کے لائسنس ملتے ہیں جہاں پہ زنا کے لائسنس ملتے ہیں جہاں پہ سود خوری کے لائسنس ملتے ہیں لائسنس کے ساتھ سارا کام ہو رہا ہے نا اس لیے صرف بڑھ کے مارنے سے شور مچانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا مسئلہ تو حل ہوگا جس وقت اللہ اور اس کے رسول کا جو پیغام ہے جو ان کی تعلیم ہے وہ پوری طرح سے نافذ ہوگی خالی دعوے کرنے سے بڑھ کے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا <coughs> جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیں ان کا سوال لیتے اسحاق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام السلام علیکم صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر میں سن رہا تھا میرا دماغ بھی معاف ہو جاتا ہے میں صرف چھوٹا سا ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ میں ایم ڈی نہیں ہوں میں پہلے اس کو کوالیفائی کر دوں یہ ہمیں تکلیف کیا ہے آئی مین مرزا صاحب جو آئے تھے وہ جو بھی پیغام لائے تھے ڈیفینیٹلی ان میں کچھ ایسی چیز ہوگی کہ لاکھوں لوگ ان کے پیچھے چل پڑے ایک تو یہ ہے بات دوسری یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ دو اللہ ہیں یا تین قرآن ہے یا کوئی نیا قرآن نکال دیا تو یہ ہم کیوں لڑنے مرنے پہ تلے ہوئے ہیں اور we why don't we agree to disagree یہ ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے حکومت کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی کو کافر قرار دے یا کچھ بھی کرے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں یہ کہ یہ کیا مسئلہ ہے میں تو یقین کریں میں تو بالکل ہی باولا ہو گیا ہوں یہ چیزیں سن سن کے کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے پلیز اس پہ ذرا روشنی ڈال لیں جی ساک صاحب بہت بہت شکریہ نبیل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ان کا سوال اور اس کے بعد پھر اسحاق صاحب کا سوال کا جواب نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام رحمۃ اللہ صاحب ہے کہ اسلام میں جتنے میجر فرقے یعنی سنی دیوبندی یا اس طرح کے جتنے اور ہیں ان کے بارے میں جب کو پوچھے تو یہ کس نبی کو مانتے ہیں تو ایک ہی جواب آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک آدمی سے اگر کوئی پوچھے کہ مرزائی کس کو مانتے ہیں وہ کہے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب کو اسی طرح جب شیعوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی یعنی ان سے پوچھے کہ شیعہ کون ہے تو وہ کہتے ہیں جی جو حضرت علی کو یا حضرت امام حسین کو حالانکہ ہم باقی مسلمان بھی ان کو مانتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ کسی بھی مذہب کے ایک حصے کو یا کسی نبی کے کسی ایک نبی کے اصاف کو اتنے یعنی زور سے بیان کرنا کہ وہ اس کا نیریٹو بن جائے وہ آپ کے خیال میں کتنا غلط یا صحیح ہے کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں بہت بہت شکریہ نبیل صاحب انصر صاحب پہلے اسحاق صاحب کا سوال وہ پوچھنا کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت کیا ہے کیوں لڑتے ہیں جب دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ مطالعہ کریں اور اس میں انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیں ایک بات جو ہے نا وہ سب میں مشترک اور کامن ملتی ہے انبیاء میں بھی اور ان کے مخالفین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ما یقال القا اللہ قدقیلا رسول من قبلک آپ سے وہی کہا جاتا ہے جو آپ سے پہلے رسولوں کو کہا گیا انبیاء جب آتے ہیں نا تو وہ اسٹیٹس کو کے خلاف ایک علم بلند کرتے ہیں بغاوت کا اور وہ قوم کو یہ کہتے ہیں کہ تم جس طرف جا رہے ہو نا وہ تباہی اور گمراہی کا راستہ ہے آگے کھائی ہے تم گر جاؤ گے اس کے اندر سب ہلاک ہو جاؤ گے لیکن قوم جو ہے وہ بگ ٹٹ اس طرف دوڑی جا رہی ہوتی ہے سر پٹ اب ایک گاڑی جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر ایک گاڑی ایک سو چالیس یا اس سے بھی زیادہ اسپیڈ پہ جا رہی ہو اور اس کو ایک دم سے یہ پتہ لگ جائے کہ آگے خطرہ ہے تو کتنا زور لگے گا اس کو بریک لگانے میں اور پھر اس کو واپس ٹرن کرنے میں تو ایک دم تو بریک نہیں لگتی پھر جب وہ اس کو واپس ٹرن کرے گا کتنا زور لگے گا جی یہی حال ہے کہ جب ایک قوم جو ہے وہ سر تاپا گناہوں میں جرائم میں غرق ہو چکی ہو اور اس وقت ایک نبی کھڑا ہو کر یہ کہے کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ سارے کے سارا غلط ہے اور تم اس کو ترک کر دو تو لوگ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو کافر قرار دیتے ہیں اور وہ لوگ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ اسٹیٹس کو کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ تین گروہ ہوتے ہیں ایک حکمران ایک سرمایہ دار اور ایک مذہبی گروہ علماء کا <clears throat> کلرجی جس کو کہتے ہیں جی اور یہ وہ تین ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آخری صورت میں بتایا کہ کل آؤز و برب ناس ملک ناس اور الہ ناس رب ناس مطلب وہ سرمایہ دار جو ربوبیت کرتے ہیں جو پرورش کرتے ہیں پیسے سے ملک ناس جو حکمران ہوتے ہیں الہ ناس جو مذہبی گروہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خدا کی عبادت کا جھانسا دیتے ہیں یہ تین گروہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ویسٹڈ انٹرسٹ اس اسٹیٹس کو کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے اور قرآن کریم نے ان کو مجموعی طور پر ملا القوم قرار دیا ہے یعنی قوم کی کریم ہے کریم آف دا نیشن اور وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہے نا جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں یہ تمہارے جیسے ایک بندہ ہے جیسے تم کھاتے ہو ویسے یہ کھاتا ہے جیسے تم پیتے ہو ویسے یہ پیتا ہے اس کا مقصد صرف تمہارے اوپر ایک فضیلت اختیار کرنا ہے ایک بڑائی اختیار کرنا ہے اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی خدا کا نبی نہیں ہے سب جھوٹ بولتا ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو اور اس کے خلاف بغاوت کر دو تو وہ ان مہروں کو آگے استعمال کرتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں بھی چونکہ آپ خدا کے ایک نبی ہیں آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا جیسا کہ پہلے انبیاء کے ساتھ ہوا اور قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ وہ سارا جو منظر ہے وہ ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا کہ جب ایک نبی آتا ہے وہ اسٹیٹس کو کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا ہے لوگوں کو کہتا ہے تم اس صرف نہ جاؤ اس صرف لوگ اس وقت مذاق اڑاتے ہیں اس کو کافر کہتے ہیں بعد میں آہستہ آہستہ کچھ لوگ اس کی بات کو سمجھ جاتے ہیں اب جہاد کا مسئلہ ہے اس وقت جہاد کے بارے میں جب حضور نے بات کی تو سب نے کہا کہ یہ انگریز کا ایجنٹ ہے یہ کافر ہے غدار ہے اور آج جہاد کی مسلمانوں نے وہی تعلیم اپنا لی ہے جو اس وقت حضور نے کہی تھی تو یہ اسحاق صاحب آپ کو باولا ہونے کی یا سٹ پٹانے کی ضرورت نہیں ہے آپ قرآن کریم کھول کے دیکھیں گے نا اور سارے انبیاء کی تعلیم کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور جو میں نے جو سماجی بات بتائی ہے کہ اسٹیٹس کو کے ساتھ وابستہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا جو مفاد ہے وہ اتنی جلدی لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں دیتے اتنی جلدی وہ اپنے سارے اسٹیکس جو ہیں اس کو کسی کو چھیننے نہیں دیتے ان کے اسٹیکس لگے ہوئے سارے اس کے اوپر ایک سرمایہ دار کا سرمایہ لگا ہو تو وہ آسانی سے جانے دے گا اس کو ساری بات کو ایک حکمران کی حکمرانی وابستہ ہو اب آج کل وہ پینما لیگس کا مسئلہ ہے تو کیا آرام سے وہ نواز شریف کہہ دے گا کہ ہاں جی کیا بے نظیر نے وہ زرداری نے آرام سے مان لیا کہ سر محل ان کا ہے کوئی بھی نہیں مانتا نا اپنی حکمرانی آرام سے نہیں جانے دیتے علماء جو ہیں اس وقت ابھی دیکھیں مسلسل تگ و دو کر رہے ہیں سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی جو ایک قوم کے اوپر ایک ہیگمنی ہے پتہ نہیں ہیگمنی کہتے ہیں یا ہیجمنی کہتے ہیں تو وہ کبھی بھی ضائع نہ ہو وہ کٹھے ہوتے ہیں چاہے ان کے آپس میں جتنے مرضی اختلافات ہوں یہ ایک دفعہ منصورہ میں کانفرنس ہوئی تھی میں نے اخبار کی خبر پڑھ کے سنائی تھی اس میں فضل الرحمان صاحب بھی تھے نماز کا ٹائم ہوا ہے فضل الرحمان صاحب وہیں بیٹھے بیٹھے نے نماز پڑھی ہے وہ منصورہ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں گئے اور بھی کئی بریلوی تھے نہیں گئے لیکن توہین رسالت کانفرنس میں سمیع الق صاحب اور فضل الرحمان صاحب اور سراج الق صاحب ساتھ ساتھ بیٹھے حالانکہ سمیع الق کا اپنا ایک علیحدہ سے دھڑا ہے جمید الاسما علماء اسلام سمیع لک گروپ تو سین گروپ اور فے گروپ الگ الگ ہیں جماعت اسلام الگ ہے لیکن وہاں پہ اکٹھے ہیں بیٹھے ہوئے سارے جی اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس میں ہماری بقا ہے اس بات پر اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے باقی جو خدا نے کہا نا کہ تاثب ہم جمیہ ہم شتا کہ تم سمجھتے ہو کہ یہ جمع ہے لیکن ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں آپس میں اس لیے یہ جو اسٹیٹس کو کے ساتھ جن کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں وہ تو سر توڑ کوشش کریں گے اور وہ کر رہے ہیں اپنے مالی وسائل کے ساتھ اپنے سیاسی وسائل کے ساتھ اپنے ریاستی طاقت کے ساتھ اور ہم اللہ کی طاقت پر بھروسہ کر کے صرف زبان سے تبلیغ کرتے جا رہے ہیں نہ ہمارے پاس کوئی پیسہ ہے نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے اس لیے یہ کریں گے آپ پریشان نہ ہوں یہ ہمیشہ سے ایسے ہوتا ہے جی نبیل صاحب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سب فرقے جو ہیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ایم جی او کو پوچھیں تو کہیں گے مرزا غلام احمد اللہ السلام کو مانتے ہیں شیعوں کو پوچھیں گے تو کہیں گے عزت علی کو مانتے ہیں تو ایک خاص بندے کے ساتھ جو ہے اس کو نریٹو تو نہیں وابستہ کرنا چاہیے بالکل نہیں کرنا چاہیے مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ پراپیگنڈا ہے جی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو یہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے سورہ بکرا کی آخری جو آیات ہیں اس میں ہے کل آمن بلّہ و ملائکت ہی و کوتب ہی و رسول ہی جی تو ایک مومن کو تو تمام رسولوں پر ایمان رکھنا چاہیے آپ یہ کہیں کہ جی مسلمان جو ہے سنی ہے اس کو کہیں کہ جی کس کو مانتے ہو وہ کہیں گے جی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں تو کیا عیسیٰ کو نہیں مانتا وہ کیا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا آف کورس مانتا ہے وہ اس لیے صرف ایک بات کو کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو کافی وہ اس لیے ہوتا ہے باقیوں کا پوچھنا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جتنے بھی پہلے بھی آئے ہیں وہ سارے خدا کے سچے رسول تھے اور جو بعد میں بھی آئے گا وہ بھی سچا ہوگا اگر وہ مسلمان ہے اگر وہ میرا امتی ہے اگر وہ میرا متی ہے اگر وہ میرا تابع ہے تو وہ بھی سچا ہے اس لیے کسی احمدی کا متعلق کا کہنا کہ احمدی وہ ہے جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مانتا ہے اسے یہ تاثر دینا کہ گویا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یہ بڑا ظلم ہے جی اور یہ ویسا ہی ظلم ہے جیسے یہ کہا جائے کہ اچھا اس نے تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا یہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا آف کورس مانتا ہے اس لیے کہ آپ کے مانتے میں سب کا ماننا ہے ویسے کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں مسئلہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے ہم پچھلے تمام انبیاء کو بھی مانتے ہیں اور آگے آنے والے جو بھی ہوں گے اس کو بھی مانتے ہیں کیونکہ جی۔ آپ کی تعلیم یہ ہے کہ جو بھی خدا کی طرف سے آئے گا اس کے قرآن کے اندر صداقت کے یہ معیار ہیں اس معیار پہ پورا ہوگا تو مان لینا نہیں پورا ہوگا تو نہ ماننا جی اور جہاں تک شیوں کا تعلق ہے وہ ایک الگ سٹوری ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامع کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان ای ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو سے ساڑھے نو کے درمیان آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں سامعن اکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں آپ نے صداقت حضرت مسیح معود علیہ صلاۃ وسلام کے ضمن میں یہ بتایا کہ جب بھی دنیا میں کوئی معمور من اللہ آتا ہے تو اس کے لیے دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے جو کہ ایمان کی نشانی ہے مزید آپ نے قرآن کریم سے یہ بات بھی ثابت کی کہ قرآن کریم ہی وہ برہان ہے قرآن کریم ہی وہ کسوٹی ہے جس سے کسی کی بھی سچائی کو پرکھا جا سکتا ہے یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے پروگرام کے اختتام تک آپ سے گزارش کہ پروگرام کے موضوع کے حوالے سے ہی سوالات پوچھیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامنے ان کے لیے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two تین کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہی کالر اس ٹائم اب ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً ان کا نام شاید ظاہر نہیں کرنا چاہتا یہ تو لیکن ہم ان کی بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے غالباً ان کی بھی کال ڈراپ ہو گئی ہے ای میلس کی طرف چلتے ہیں انصر صاحب رحمۃ اللہ صاحب پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبانی کلمہ پڑھنے والے کو بھی مسلمان سمجھا جاتا تھا تو اب اس زمانے میں پاکستان میں مسلمانوں کے اس اس خاص کام کے لیے اسمبلی کی ضرورت کیوں پیش آئی اسمبلی کی ضرورت مسلمان کے لیے نہیں کافر کے لیے پیش آئی جی انہوں نے <clears throat> یہ کہا کہ کلمہ پڑھنے سے مسلمان تو بن جاتا ہے جی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایم ڈی جی بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمے کے نام پر جو ملک مارز وجود میں آیا تھا مطلب کم از کم ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پر آیا تھا مارز وجود میں تو اب ایم ڈی او کو کافر قرار دینے کے لیے پھر ان کو اسمبلی کی ضرورت پڑی جی تو مسلمان کے بنانے کے لیے نہیں کافر بنانے کے لیے ضرورت پڑی ان کو جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک کالر ہے امین صاحب امین صاحب السلام علیکم امین صاحب السلام علیکم جی وعلیکم صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کیا پاکستان کے خلاف اتنا زہر اگلتے ہیں تو جو بات آپ کی آپ لوگوں نے صوبائی اور قومی اسمبلی میں چار باتیں رکھی تھیں دنیا کے کسی بھی اسلامی ممالک سے آپ یہ پاس کروا دیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا کہ نوز اللہ مرزا غلامت قادیانی کو اللہ کا نبی مانا جائے اس کے اوپر اتری ہوئی کتابوں کو وہی وہی کا درجہ دیا جائے اس کے ساتھیوں کو نوز اللہ صحابہ کا درجہ دیا جائے اور ان کی عبادت گاہوں کو مساجد کا درجہ دیا جائے دنیا کے کسی بھی اسلامی ممالک سے آپ یہ چار باتیں پاس کروا دیں تب میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اچھی بڑھ کے مارتے تھے نہیں تو پھر پتہ چل جائے گا کہ صرف آپ پاکستان کے لیے صرف اور صرف زہر اگل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ امین صاحب جی انصر صاحب یہ چار <laughs> باتیں کسی اسلامی ممالک سے ہی منوانی ہیں چار اسلامی ممالک تو دور کی بات ہے میں چار بندوں سے بھی منوانے کو تیار نہیں ہوں جی اس لیے کہ یہ میرے اور میرے خدا کا معاملہ ہے اس میں کسی بھی بندے کو چاہے وہ میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں میرے بہن بھائی ہوں میرے بچے ہوں میری بیوی ہو جو بھی ہو <clears throat> اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ میں کیا ہوں کس بات پر ایمان رکھتا ہوں کس کو نبی مانتا ہوں کس کی کتاب کو مانتا ہوں یہ میرا اپنا ذاتی معاملہ ہے <clears throat> یہ امین صاحب ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں اور جو سننے والے ہیں ان کو بھی شاید یہ احمق سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے میں بتا چکا ہوں کہ ایمان کا مسئلہ انسان کا ذاتی ہے جو وہ مانتا ہے جو وہ انکار کرتا ہے اگر وہ کافر ہے تو اپنے کہنے سے کافر ہے اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنے کہنے سے مسلمان ہے اگر وہ مرتد ہے تو اس کو اپنے کہنے سے مرتد ہے دنیا میں کوئی بھی دوسرا شخص ادارہ تو دور کی بات ہے حکومت اور اسمبلی تو دور کی بات ہے کسی دوسرے شخص کو بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اس کو حق اور اختیار نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کرو کہیں تو مسلمان نہیں ہو تم کافر ہو جی نہیں کہا انہوں نے یا کوئی ایک بھی مثال بتا دیں جس میں انہوں نے کسی کو کہا ہو کہ وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اور وہ کہیں نہیں تو مسلمان نہیں ہوں اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے لیکن وہ نہیں لائے تو اللہ نے کہا نا کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر لوگوں کو یہ کہا کہ تم اس میں شامل ہو تمہارے متعلق خدا نے یہ بات کی ہے تم منافق ہو کسی کو نہیں کہا بلکہ لوگوں نے کہا کہ جی فلاں منافق آپ نے فرمایا نہیں وہ تو اللہ کا اس کے رسول سے بڑی محبت رکھتا ہے تو جب کسی شخص کو بلکہ خود کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہیں دیا تو پھر آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر کیسے سکتے ہیں یہ آپ کی جہالت کی بہت بڑی دلیل ہے کیا آپ جو اس وقت دیوبندی تبلیغی جماعت کے ہیں وہ چار اسلامی ممالک کی پارلیمنٹ سے پاس کی جانے کے بعد ہیں کون سے چار اسلامی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ دیوبندی مسلمان جو ہیں وہ بالکل صحیح مسلمان ہیں تبلیغی جماعت جو ہے وہ بالکل صحیح تبلیغی جماعت ہے کیا کسی پارلیمنٹ نے کہا ہے پاکستان کے علاوہ کون سی پارلیمنٹ ہے جس نے کہا ہو کہ تبلیغی جماعت بالکل ٹھیک ہے دو بندی بالکل ٹھیک ہیں تو آپ تو اپنے حق میں ان سے مطالبہ یہ نہیں منوا سکتے اور نہ آپ نے منوایا ہے اور جو آپ کے عقیدے ہیں وہ ان ان سے صنعت یافتہ نہیں ہیں بلکہ آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق یہاں جو آپ ہم سے آگے بحث کرتے ہیں تو آپ اپنے عقیدے کو اپنے دلی خیالات کو منوانے کی کوشش کرتے ہیں نا اس کو سچا ثابت کرتے ہیں میں نے جو شروع میں بات کی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بجائے دوسروں کو جھوٹا ثابت کرنے کے خود کو سچا ثابت کریں جی آپ نے میری بات نہیں سنی اور سنی ہے تو سنی ان سنی کر دی ہے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نفرت کی بجائے محبت سے جیتنے کی کوشش کریں آپ نے وہ بات بھی سنی ان سنی کر دی میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی کو برا نہ کہو بلکہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرو جب آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے تو پوری دنیا کے مذاہب اور فرقے سارے خود بخود جھوٹے ثابت ہو جائیں گے آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن یہ عقل کی باتیں ہیں جو آپ سے کوسوں دور ہیں جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب غالباً امین صاحب ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم درزر صاحب اسلام جو ہے نا اللہ کا مذہب ہے ذاتی مذہب نہیں ہے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو جواب دیا کہ میرا ذاتی ہے تو اس کا مطلب مجھے پتہ چلے گا کہ مرزائیت آپ اپنی ذات تک رکھیں جتنے بھی مرزائی ہیں مسلمانوں کو کفر کی دعوت نہ دیں تو یہ بہت اچھا جواب دیا آپ نے مجھے یہی امید تھی کہ مرزائیت آپ کا اپنا ذاتی ہے اسلام سے بالکل بری ہے اللہ کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا پھیلانے کا اور مرزائیت کو مرزا غلامت قادیہ نے حکم دیا تو یہ دونوں حکموں میں فرق ہے بہت شکریہ آپ آپ نے آج خوش کر دیا جواب دے کے بہت شکریہ اوکے جناب شکریہ <laughs> تو کافی خوش گئے ہیں ہاں وہ اس کو کہتے ہیں نا کہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ آپے میں رجی پجی آپے میرے بچے جون تو وہ کہتے ہیں دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے جی تو اتنی مار پڑنے کے بعد اور اتنی بے عزتی ہونے کے بعد وہ خوش خود اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے ایک دو جملے کہہ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں جی اعجاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اعجاز صاحب السلام علیکم اعجاز صاحب السلام علیکم غالباً اعجاز صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ ہم تمام جتنے بھی فرقے ہیں مسلمانوں کے کہ جو کہہ رہے ہیں ہیں وہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے سب ایک دوسرے کو کلمہ پڑھنے میرے لیے دیا کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا تو باطن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ باطن میں آپ کے کیا ہے آپ کے وہ اللہ کی ذات ہے لیکن ایک دوسرے کو کافر مسلمان ہی ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں جہاں اور جہاں تک کافروں کا تعلق ہے وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں تو سچے تو کافر ہوئے جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے بہت بہت شکریہ اجاز صاحب آپ کے سوال کی طرف ابھی آئیں گے لیکن پہلے عثمان صاحب کا بھی سوال لیں گے عثمان صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی جی سر عاطف صاحب سے کوشچن تھا ایک کہ ایکچولی دو کوشچن ہیں کہ اگر ایک آدمی جو کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ گو ہو پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا مطلب وہ کہتا ہو کہ ٹھیک ہے نبی ہیں اللہ ہے ہر چیز ہے لیکن مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں تو کیا وہ شخص جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے کہ نہیں کافر ہوگا اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ایک جو ہے مسلم عورت ہے احمدی مسلم ہے یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا جو ہے وہ کافر سے ایسا شخص جو آخرت پہ انکار نہ رکھتا اس سے جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ دو کوشچن تھے جی۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عثمان صاحب جی انصر صاحب پہلے اعجاز صاحب کا سوال کہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں مجھے اس پہ شعر یاد آ گیا جی کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں واہ تو یہی جواب ہے جی بہت بہت شکریہ اور اس کے بعد عثمان صاحب کے دو سوالوں میں سے پہلا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں کلمہ پڑھتا ہوں لیکن آخرت پہ یقین نہیں رکھتا نہیں یہ باتیں جو اس کو کہتے ہیں نا آکسی موران جی یعنی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہیں مسلمان ہے ہی وہ جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے جی کیونکہ یہ قرآن میں ایمان کی شرط قرار دی گئی ہے جی۔ یوم ال آخرت پر ایمان جو ہے بلکہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس میں فرشتوں کتابوں رسولوں کا ذکر نہیں ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ترتیب بیان فرمائی ہے نا قرآن کریم میں جی اس میں اللہ پر سب سے پہلے ایمان اور سب سے آخر میں یوم آخرت پر ایمان تو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و مظوم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتے جی اس لیے کہ یوم آخرت پر ایمان اس وقت ہوگا جب اللہ پر ایمان ہوگا اور اللہ پر ایمان اس وقت ہوگا جب یوم آخرت پر ایمان ہوگا یعنی ہم یہ سمجھیں گے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ دائرہ جو ہوتا ہے نا وہ تین سو ساٹھ درجے پہ ہوتا ہے اور اس میں بیچ میں جو لائن ہوتی ہے وہ اس کو ایک سو اسی ایک سو اسی میں ڈیوائڈ کرتی جی ہماری جو آنکھیں ہیں وہ ایک سو اسی تک دیکھ سکتی ہیں یعنی میری آنکھ کی پتلی اس کونے سے اس کونے تک ایک سو اسی درجے پہ دیکھتی ہے جو پیچھے والا ایک سو اسی ہے وہ میں نہیں دیکھ سکتا کیونکہ میری پیچھے آنکھیں نہیں ہیں کسی کی بھی نہیں ہوتی اسی طرح یہ دنیا جو ہے وہ ایک سو اسی درجے والے دائرے کا نصف حصہ ہے اگلا نصف جو ہے وہ آخرت ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بتایا ہے کہ جو بھی یہاں پہ جو کرے گا اس کی جزا اور سزا وہ آخرت میں پائے گا اب جو آخرت کا آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتا وہ تو اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آخرت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بڑی شد و مت کے ساتھ آخرت کا ذکر فرمایا ہے اور اس پر ایمان کو بنیادی رکن دین قرار دیا ہے رکن ایمان قرار دیا ہے اس لیے جو شخص آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس بات پر بھی جھوٹا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے کیونکہ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لازم و ملزوم ہے جیسے میں نے کہا کہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے جی بعض لوگ کہتے ہیں جی یہاں پہ تو نہ فرشتوں کا ذکر ہے نہ کتابوں کا ذکر ہے نہ رسولوں کا ذکر ہے تو وہ دونوں بیچ میں آ گئے نا اللہ سب سے آگے اور پھر اس کے بعد فرشتے اور پھر کتابیں یا پھر رسول جی اب رسول بتائے گا نا کہ اللہ ہے رسول بتائے گا نا کہ یوم آخرت ہے رسول کیسے بتائے گا کتاب کے ذریعے کتاب کہاں سے آئے گی فرشتوں کے ذریعے تو فرشتوں نے اللہ سے کتاب لی اور رسول کو پہنچائی اور رسول نے ہمیں وہ سب بتایا کہ مجھے یہ کتاب ملی ہے اس میں کتاب میں لکھا ہے کتاب مجھے فرشتوں کے ذریعے آئی ہے فرشتوں نے اللہ سے لی ہے اور مجھ تک پہنچائی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ تمام باتوں پر ایمان رکھو اب کوئی شخص اگر یوم آخرت پر یا فرشتوں پر یا کتابوں پر یا رسولوں پر ایمان نہ رکھے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں کسی ایک بھی رکن کا انکار کر دیں تو مسلمان نہیں ہے وہ قرآن کی روح سے جی اور کسی بھی احمدی مسلمان مرد اور عورت کا جو شرعی طور پر نکاح ہے وہ ایسے شخص کے ساتھ جائز نہیں ہے کوئی بندہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو کسی ڈیری سے کر لے تو اس کو کیا فرق پڑتا ہے جی لیکن شرعی لحاظ سے اس کی ممانت ہے بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہفتے کی شام نو سے گیارہ بجے اور اتوار کی شام آٹھ سے دس بجے کے درمیان F M hundred point seven پہ اور پھر اتوار کی رات دس سے بارہ بجے کے درمیان اے ایم فائیو تھرٹی پہ اردو زبان میں پیش کیا جاتا ہے ہفتے کے روز نو بجے سے لے کے ساڑھے نو بجے کے درمیان آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ عربی زبان میں بھی سماعت فرماتے ہیں ان فریکوینسیز کے بجائے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے W W W dot voice of Islam dot C A اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارا گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی مل سکتی ہے سامن اکرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں اور سوالات کا سلسلہ جاری ہے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two Toronto کے باہر کے سامعین one eight five five four one zero six five two two پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بذریعہ ای میل اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی question answer at voice of Islam dot C A دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ انصر صاحب اس ٹائم ان کے سوالات پہلے لیتے ہیں جی پہلے کریم صاحب کریم صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی سر انصر رضا صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی جی بلوچ صاحب کا پروگرام سن گئے نہیں جی نہیں آسک مسرو بڑی سونی گلا کہ میرا اے جڑے ایک دوسرے نو کافر پیچھے چی مسل جی نے نا ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਜੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਨਸਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਸਲਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਅਹ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਟੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੈਸ਼ਿੰਗ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਜਾਓ نےی ہے کرنا موجود نہیں کی فون کرو کچھ جذباتی سے ہوئے ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کے سوال کی طرف آتے ہیں لیکن پہلے نبیل صاحب کا سوال نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم جی، السلام ہاں جی یہ میں اصل میں سوال پہلے بھی آپ کے ساتھی سے پوچھا تھا لیکن وہ جو آپ کو اتنا مزہ نہیں آیا تھا تو میں آپ سے پوچھوں پوچھنا تھا قرآن پاک میں جو دین کو قائم کرنے کے بارے میں کہا گیا تو اس سے کیا مراد ہے اس سلسلے میں آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے کیونکہ دین کو قائم کرنے کے لیے یعنی میرے خیال میں ریاست کا قیام ضروری ہے اور پاکستان میں جس طرح تبلیغی جماعت کام کر رہی ہے اس کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں لیکن حکومتی سطح پر کوئی مخالفت نہیں کیونکہ وہ کسی گورنمنٹ یا سسٹم کو چیلنج نہیں کرتے اور آپ لوگ بھی مجھے یہ لگتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کسی گورنمنٹ یا سسٹم کو چیلنج نہیں کر رہے اس لیے آپ کی بھی کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن ہاں، اس طرح آپ کبھی بھی دین کو قائم نہیں کر سکیں گے اور دین کو قائم کے بغیر بھلے سے آپ کی تعداد کروڑوں میں ہو جائے آپ کسی مسلمانوں کی مدد مدد سے میری مراد چیریٹی نہیں ہے وہ مدد نہیں کر سکیں گے تو باقی اسلام کی تبلیغ کرتے رہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن جب آپ دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا جی۔ پڑے گا ذرا اس پہ کائنڈلی روشنی جی، بہت بہت شکریہ نبیل صاحب ایک اور نبیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی سوال لیتے ہیں نبیل صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام میں میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا تو ابھی آپ نے یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں وہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تھا سب کو تو کیا مطلب یہ قادیانیوں کا کلمہ الگ ہے کیا اور ان کا کلمہ الگ ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں پلیز جی بہت بہت شکریہ نبیل صاحب جی انصر صاحب پہلے کریم صاحب کا سوال وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر لڑائیاں ہی کر رہی ہیں تو یہاں نہ کریں میرا خیال ہے انہوں نے اس پروگرام کا شروع بھی نہیں سنا جی جو قرآن شریف کا جو میں نے بتایا تھا اور میں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں محبت سے کام کرنا چاہیے ایک دوسرے کو جھوٹا کہنے کی بجائے دوسرے سے اس کی صداقت کی دلیل پوچھنی چاہیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو کام ان کے اپنے بھائی کر رہے ہیں اس کا الزام وہ مجھ پر لگا رہے ہیں بیشنگ تو وہ کرتے ہیں اور ہمارا پروگرام بند کروانے کی کوششیں وہ کرتے ہیں ریڈیو پہ جو دوسرا پروگرام ہوتا ہے اس پہ گالیاں وہ نکالتے ہیں برا بھلا وہ کہتے ہیں اور اس کا سب کا الزام انہوں نے ہم پر لگا دیا جی۔ اس سے ان کی عقل کا اندازہ لگایا جائے کہ ان کو دین کی کوئی بھی سمجھ نہیں ہے اور وہ پاکستان کی بیشنگ میں نے کب کی ہے ایک جگہ پہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوگا تو اس کا اس کو غلط کہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو غلط قرار دیا جائے ابھی امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا اس نے جو کام کیے اس کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیے ٹی وی پروگرام میں آپ دیکھیں تو ایسی ایسی باتیں اس کو کہیں جا رہی ہیں جو کوئی بھی مسلمان سیاسی لیڈر کے متعلق اس کی عوام اس کے اینکر نہیں کہہ سکتے یعنی بہت حد تک اس کو گالیاں نکالی گئی ہیں اس کے خلاف مظاہرے کیے جا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ تمام لوگ امریکہ کی بیشنگ کر رہے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر کینیڈا میں یا یورپ میں جب ٹرمپ کے خلاف باتیں ہو رہی تو اس کا کیا مطلب ہے وہ امریکہ کی بیشنگ کر رہے ہیں جی۔ ایک شخص کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کے ایکشن کے خلاف بات کر رہے ہیں اس لیے اس طرح سے جذباتی ہونا اور باتیں کرنا میں نہیں کہتا کہ جو ہمارے باقی ساتھی آتے ہیں وہ میں ان سے بہتر کام کرتا ہوں یقیناً وہ مجھ سے بہتر کام کرتے ہیں لیکن جو میں نے کیا ہے اس کو اس طرح سے ریپرزینٹ کرنا یہ نہایت افسوسناک بات ہے جو آپ نے کی ہے اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھی اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ تم ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو تو آپ ہماری مذہبی شخصیات کے متعلق گالیاں نکالتے ہیں بدتمیزیاں کرتے ہیں آپ کے حکومت میں جو شناختی کارڈ کا اور پاسپورٹ کے فارم ہیں اس میں لکھا ہے کہ وہ جو مرزا غلام احمد کو جھوٹا نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے اس کو جھوٹا ماننا چاہیے اس کے متعلق جو بھی بد زبانی کی گئی ہے وہ تو حکومتی سطح پہ ہے اور جو ابھی چند دن پہلے گولڈا شریف میں ختم نبوت کانفرنس ہوئی اس میں فاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب تشریف لے گئے جی اب وزیر خزانہ کا کیا کام ہے کہ وہ اس طرح کی مذہبی کانفرنسوں میں شریک ہو اس کا کام تو خزانے کی دیکھ بھال ہے نا اس طرح کی باتوں میں جانا تو اس کا کام نہیں ہے لیکن وہ فاقی وزیر ہے چاہے کسی بھی محکمے کا ہو اور پاکستان میں جو بسنے والے احمدی ہیں وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں تو ان کا بھی وہ وزیر ہے تو ملک کا وفاقی وزیر اپنے ہی ملک کے گروہ کے خلاف دوسرے گروہ کی حمایت پہ جا کر کھڑا ہو گیا اسٹیج پر گیا تقریریں کی ہمارے خلاف اور ان کے حق میں باتیں کی تو یہ اس کا منصب نہیں ہے آپ پھر کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی باشنگ کرتا ہوں تو جو انسانیت کے جو اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائے ہیں اس کے جو اصول ہیں اس کے خلاف آپ جو چاہیں کریں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کھلی چھٹی ہے کہ آپ جو مرضی گند مارتے رہیں اور آپ کو کوئی اس کے اوپر توجہ نہ دلائے قرآن اور سنت کی روشنی میں لیکن اگر آپ کا جو لہجہ ہے اور جو آپ کا طرز ہے وہ آپ کو مبارک ہو لیکن آپ نے نہایت ہی بےحودہ قسم کی گفتگو کی ہے اور قرآن کے خلاف کی ہے اور انسانیت کے خلاف کی ہے میرے مجھے نہیں لگتا کہ تھوڑی بہت انسانیت بھی ان کے اندر موجود ہیں جی جہاں تک نبیل صاحب کے سوال کا تعلق ہے وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے ریاست کا قائم کرنا ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ میں گزارے کوئی ریاست نے قائم کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین قائم نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ تیرہ سال مجبوراً مکہ مدینہ گئے نا خوشی تو نہیں گئے جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ نے مکہ کی سرحد پر کھڑے ہو کر اس طرح منہ کر کے کہا کہ مکہ تو اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جی۔ لیکن میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے جو ہیں مجھے یہاں پہ رہنے نہیں دیتے تو اب مجبوری میں گئے ہیں وہ اور وہاں جا کر پھر جب لوگوں نے پہلے دن تو ریاست نہیں قائم ہوگی نا جب لوگوں نے آپ کو جوک در جوک مانا ہے تو اس وقت مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی ہے جس میں یہودی اور مشرقین اور مسلمان تینوں برابر کے شہری تھے تو ریاست اور دین یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اب آپ یہاں پہ کینیڈا میں ہیں یا جو جتنے بھی لاکھوں مسلمان مغربی ممالک میں امریکہ میں کینیڈا میں آسٹریلیا میں موجود ہیں تو وہ ریاست قائم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں کر رہے اس لیے کہ ریاست جو ہے جو اسلام کی اندر اصول پائے جاتے ہیں ریاست کے لیے وہ تو ان تمام ممالک میں موجود ہیں آلریڈی کیونکہ ریاست کا کام انصاف مہیا کرنا ہے ریاست کا کام تمام شہریوں میں مساوات پیدا کرنا ہے تمام شہریوں کے حقوق کا یکساں طور پر خیال رکھنا ہے <clears throat> اور شہریوں کا اس کے مقابل پر اپنے فرائض کی نہایت نیک نیتی کے ساتھ جو ہے وہ انجام رہی ہے اس لیے جو اسلامی ریاست کے اصول ہیں وہ تو یہاں پہ سارے موجود ہیں باقی رہ گئی نماز روزہ تو اس پہ تو کسی قسم کی پابندی نہیں ہے لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ دین قائم کرنے کے لیے ریاست کا قائم کرنا ضروری ہے یہ بالکل بے بنیاد اصول ہے یہ قرآن و سنت میں کسی جگہ اس کا ذکر نہیں ہے جی اور پھر جو دوسرے نبیل صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کا کلمہ الگ ہے نہیں ہمارا کلمہ تو الگ نہیں ہے وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے ہمارا جی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب دو کالرس ہمارے ساتھ موجود پہلے فضل صاحب فضل صاحب السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم و ورحمۃ اللہ رضا صاحب آج جو موضوع آپ نے بتایا ہے کہ محبت کا اور آپ کے مخالفین جو آپ کو جوتا کہتے ہیں برا بلا کہتے ہیں مجھے بہت عجیب سا لگا کیونکہ آپ جس ریڈیو میں بیٹھے ہیں پندرہ سال سے چوپن سال سے میں آپ کو سن رہا ہوں آپ نہیں روزانہ یہی باتیں کرتے ہیں کہ بکواس کرتے ہیں بے وقوف ہے یہ لوگ کم عقل ہے یا عالم نہیں ہے اور آپ ہی یہ چار پانچ سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ آپ میں یہی چیز انتشار کرتے ہیں اسی پلیٹ فارم سے تو آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ کوئی ریڈیو سے یہ آ رہے ہیں کہ برا بلا کہتے ہیں جوتا کہتے ہیں تو اس اور اس ریڈیو کے پروگرام یوٹیوب پہ ہے آپ ایک ایک جو الزام آپ پر لگا ہوا ہے اس کو نکال کر لگا دے اور ثبوت دے کر ان کو جوتا ثابت کرے تھینک یو ویری مچ اس میں آپ اپنا رائے دے بہت بہت شکریہ فضل صاحب امین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی امین صاحب انصر رضا صاحب آپ کو پہلے بھی کئی بار میرا سوال یہی ہے کہ کر چکا ہوں کہ ہمیں پرسنلی طور پر نہ مرزائیوں سے نفرت ہے نہ مرزا غلام احمد قادیانی سے وہ جس جو باتیں لے کے آیا نا اس سے مسلمان خار میں ہے آپ سوال کریں تبصرہ نہ کریں نہیں نہیں تبصرہ نہیں ہے نہیں آپ سوال کریں نا دیکھیں بات سنیں نہیں نہیں آپ سوال سوال کیا آپ کا اچھا میرا سوال یہ ہے کہ مسلمان مرزا نفرت اس اس لیے کرتا ہے کہ نے غلط دعوے کی ہے یہ سوال نہیں یہ تبصرہ ہے یہ تبصرہ ہے سوال نہیں ہے آپ سوال کریں آپ کی نظر میں تبصرہ ہے میری نظر میں سوال ہے ان کو کاٹ دیں جی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سوال کریں تبصرہ نہ کریں نفرت تو کرنی نہیں خدا نے تو کہا نفرت تو کرنی نہیں یہ تمام مسلمان کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا تو ہم اس کو مان لیں گے اور جب آ تو پھر نفرت میں بڑھ گئے تو تو قرآن نے تو آپ کے متعلق لکھا ہے کہ یہی کام کرتے ہیں تو کفار کا کام ہے وہی آپ کر رہے ہیں اس وقت فضل صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ پچھلے پندرہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور چودہ چند سال سے تو کہتے ہیں وہ میں بھی سن رہا ہوں اس بات کو جی۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا نا پھر آپ یہ بات نہ کرتے کیونکہ قرآن کریم نے جس قرآن میں یہ لکھا ہے کہ ولا تصب الزینہ یہ دونوں دون اللہ ہے کہ اللہ کے سوا جس کو پکارتے ہیں اس کو برا بھلا مت کہو اسی قرآن میں علماء کو گدھے کہا گیا ہے کہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں رکھی ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے اسی قرآن میں یہ لکھا ہے کہ وہ حرام مال کھاتے ہیں ان کے علماء جو ہیں اور بھی جو بہت سی باتیں لکھی ہیں ان کے متعلق کہ وہ بے وقوف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے متعلق کفار نے جا کے حضرت ابو طالب سے یہ کہا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر لو یہ ہمارے ابا اجداد کو بے وقوف کرتا ہے اور ہمارے بتوں کو گالیاں دیتا ہے تو الحمد للہ کہ آپ نے بھی انہیں کفار کی پیروی میں مجھے بھی وہی باتیں کیں جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی تھیں کہ جس قرآن نے یہ کہا ہے کہ برا بھلا مت کہو <clears throat> اسی قرآن میں یہ باتیں لکھی ہیں اب قرآن میں تضاد نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو بیان کرنا برا بھلا کہنا نہیں ہوتا برا بھلا کہنا یا جھوٹا کہنا اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر وہ بات موجود نہ ہو اور ہم جو مقدس شخصیات ہیں ان کے متعلق کچھ بھی نہیں بات کرتے علماء کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو قرآن سے دور کر دیا جنہوں نے آپ کو وہ دین بتایا جو قرآن اور سنت میں نہیں ہے جی. ہم تو آپ کو آپ کی ہمدردی میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دوا آپ ان سے لے کر کھا رہے ہیں وہ آپ کے مرض میں کمی نہیں کرے گی اضافہ کرے گی جو دوا ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ آپ کے مرض میں کمی کرے گی آپ کو زندگی اور صحت دے گی روحانی طور پر اگر آپ مصر ہیں کہ آپ نے وہی دوائی کھانی ہے تو پھر جائیں کھائیں کیونکہ وہ دوا آپ کو زندگی نہیں دے سکتی وہ دوا آپ کو صحت مند نہیں بنا سکتی اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو وہ بیچتے ہیں وہ غلط ہے اور جو ہم آپ کو مفت میں دے رہے ہیں وہ صحیح ہے آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ ہم اصل میں کیا کہہ رہے ہیں آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے کیا قرآن نے جہاں یہ لکھا ہے کہ ان کے بتوں کو برا بھلا مت کہو کیا اسی قرآن کے اندر ان کو بیوقوف نہیں کہا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اللہ انم ہوس وہی ہیں بیوقوف اس لیے جو اصل بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیکن آپ سمجھ اس لیے نہیں سکتے کہ آپ نے قرآن کو ترک کر دیا ہے اگر آپ قرآن کو پڑھنے والے ہوتے قرآن کو سمجھنے والے ہوتے کیونکہ یہ قرآن تو امت مسلمہ نے مجموعی طور پر ترک کر دیا ہے اور اس کو ترک کروانے والے علماء ہیں جنہوں نے اپنے پیچھے لگا کر ان کو قرآن سے اور سنت سے دور کر دیا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب آ, دو کالرز ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ندیم صاحب ندیم صاحب السلام علیکم جی, جی، سر جی سر پلیز سوال پیش کریں جی سر پلیز آپ کی آواز آ رہی ہے سوال جی جی سر معافی آواز نہیں آ رہی سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مرزا صاحب کو نہ مانتا ہو تو آپ کی نظر میں وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے یا نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ ندیم صاحب اس کے بعد فضل صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ فضل صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر رضا صاحب جی سر پلیز سوال رضا صاحب جی سر آپ نے قرآن نہیں پڑھا میں نے کہا میں بہت الحمد شکر کرتا ہوں کہ جس طرح آپ نے قرآن سمجھایا الحمد للہ کہ مجھے اس طرح نہیں سمجھایا دوسرا یہ کہ آپ نے جو آیتیں پیش کی وہ علماء کے بارے میں آپ نے بھی قرآن میں بھی کہا ہے کہ قرآن میں ہے کہ کیا ایک بندہ جانتا ہے اور دوسرا نہیں جانتا ہے برابر ہوتا ہے یہ علماء کے بارے میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے امت کے علماء انبیاء کے اسرائیل کے انبیاء کے طرح ہیں اور جو علماء سے نفرت کرتے ہیں وہ نفاق کی نشانی ہے ایک منافق کے نشانی ہے تو آپ روزانہ یہ کرتے ہیں اور آپ اس میں آپ بات کرتے ہیں جی بہت بہت شکریہ فضل صاحب جی انصر صاحب پہلے ندیم صاحب کا سوال وہ یہ پوچھتا جی بات یہ ہے کہ آپ ندیم صاحب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے آپ کے بقول اور امام مہدی علیہ السلام آ جائیں گے تو کوئی ان کو نہ مانے تو پھر وہ کیا ہوگا جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا حضرت مسیم السلام کے متعلق ہے لیکن آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ جب ریڈیو پہ آتے ہیں تو پھر آپ کو ان کا پورا نام لینا چاہیے آپ چاہے صاحب لگائیں یا نہ لگائیں وہ آپ کی اپنی تربیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیسے تربیت دی گئی ہے کسی کے بارے میں کسی کا نام لینے سے لیکن اتنا کم از کم ضرور کہیں کہ نام پورا لیں فضل صاحب نے کہا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء بن اسرائیل کی طرح ہیں بالکل ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ قرآن کریم میں علماء کے دو گروہ بتائے ہیں ایک علماء وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں اور ایک علماء کا گروہ وہ ہے جو حرام مال کھاتا ہے وہ گدوں کی طرح ہیں جن کے اوپر کتابیں رکھی گئی ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء ہم شر و شرمنت دیم اسمایہ کہ علماء ان کے جو ہیں وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے اور اس بات کا اعتراف خود علماء کر چکے ہیں میرے پاس یہاں پہ بہت سے حوالے موجود ہیں جو میں پہلے بھی دے چکا ہوں آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ وہ نہیں سنتے اور اگر سنتے بھی ہیں تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے آپ اس کو باہر نکال دیتے ہیں کیونکہ یہ جو باتیں ہیں یہ غیر علماء نے نہیں بلکہ خود علماء نے اپنے متعلق باتیں کی ہیں جس میں ہندوستان کے بڑے بڑے جو مسلمان علماء ہیں غیر احمدی انہوں نے اپنے متعلق باتیں کی ہیں اور میں کئی دفعہ یہاں پہ پڑھ کر بھی سنا چکا ہوں لیکن اب ظاہر ہے کہ آپ کا جو ایک یک طرفہ رویہ ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب اسحاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسحاق صاحب السلام علیکم اسحاق صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دوبارہ لینے کا شکریہ انصر رضا صاحب چھوٹا سا سوال ہے میرا جی سر کہ نائنٹین نائنٹی فور میں جب میرے خیال ہے میں نے شناختی کارڈ کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس میں فارم میں خانہ ہوا کرتا تھا کہ آ, میرا احمدیت سے اور پتہ نہیں لاہوری گروپ سے کوئی تعلق نہیں ہے کوئی اس طرح کا تو ڈسکریمنیشن تو ہے مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی بھی ہے یہ اور مجھے لگتا ہے آرمی میں جب اپلائی کرتے تھے آپ کمیشن کے لیے آئی ایس ایس بی کے لیے تو اس میں بھی ایسا خانہ ہوتا ہوتا تھا تو یہ کیوں ہے کیا یہ ابھی بھی ہے اگر ابھی بھی ہے تو میں نے کئی دیکھے ہیں بڑے بڑے آرمی آفیسرز بھی احمدی رہے ہیں بڑے بڑے سرجنس بھی احمدی رہے ہیں فیڈرل سیکٹریز بھی احمدی رہے ہیں ناظم احمدی رہے ہیں ڈی سی اوز احمدی ہیں ابھی بھی تو وہ سسٹم پھر کیسے ان کو الاؤ کرتا ہے یا یہ کیسے ڈسکریمنیٹو ہے اور پلیز اس پہ تھوڑی روشنی ڈال لیے گا ذرا تھینک یو بہت بہت شکریہ ساک صاحب جی انصر صاحب <clears throat> جی بات یہ ہے کہ فارم تو ابھی تک موجود ہے اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر آرمی میں چلے جاتے ہیں یا اس طرح کے جو آپ نے واقعات بتائے ہیں اس میں وہ داخل ہو جاتے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کیسے چلے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ بالکل ہی یہاں پہ کھانا خراب نہیں ہو چکا اور وہ سارے کے سارے لوگ اس طرح سے بالکل بھی خراب نہیں ہو چکے اس لیے ظاہر ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسا نیک بندہ ضرور بیٹھا ہوگا جو احمدیوں کو بھی باوجود اس فارم پہ خود کو احمدی لکھنے کے کوئی نہ کوئی اس کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ فوج میں جائے یا اس طرح سے ڈی سی او ناظم وغیرہ یا جو بھی ہے وہ لیکن عام طور کے اوپر ایسا نہیں ہوتا اور ایم ڈی جی او کے ساتھ جو ڈسکرمنیشن ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن کہیں کہیں ہو بھی جاتی ہے یہ میں ان سے فضل صاحب کو بتا رہا تھا تو میرے سامنے یہ حوالہ آ گیا ہے ڈاکٹر سرار احمد صاحب نے اپنے ماہنامہ میساک میں دو نومبر نائنٹین نائنٹی سکس کا ہے اس میں صفحہ اکیس پر وہ لکھتے ہیں جو میں نے حدیث بتائی تھی شر و منتحتہ دیم سماج یعنی آسمان کے نیچے بدترین مخلوق وہ لکھتے ہیں کہ آج ہمیں اس صورت حال کی جھلک اپنے ان علماء میں نظر آتی ہے جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے ان کی ساری دلچسپی امت میں فتنہ پیدا کرنے اور اس میں تفرقہ پیدا کر کے اپنی دکان چمکانے سے ہے انہیں معلوم ہے کہ امت میں جتنا زیادہ اختلاف ابھرے گا لوگوں کو مناظروں کے لیے مولویوں کی اتنی زیادہ ضرورت پڑے گی اسی رسالے میں ماہنامہ مساک میں نومبر نائنٹی سکس صفحہ نمبر چوبیس پہ وہ لکھتے ہیں ابوالکلام آزاد نے انیس سو بارہ سے انیس سو بیس کے دوران لوگوں کو قرآن کی طرف راغب کرنے کے لیے جتنی زوردار دعوت دی اس کی پوری اسلامی تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس اعتبار سے انہیں دعوت قرآن کا مجدد قرار دیا جا سکتا ہے یہ دوسری بات ہے کہ بعد میں وہ علماء کے طرز عمل سے مایوس اور بد دل ہو کر کانگریس میں شامل ہو گئے کہ یہ مولوی نہ خود کچھ کریں گے نہ کسی دوسرے کو کچھ کرنے دیں گے پھر اسی پہ آگے صفحہ چوبیس اور پچیس پہ لکھتے ہیں وہ تبلیغ تو ایک پیشہ بن چکی تھی پیشہ ور مبلغ اجرت لے کر فرقہ وارانہ تقریریں کرتے اور مختلف فرقوں کے مبلغ دوسرے فرقوں پر کفر کے فتوے لگاتے اس طرح کی تبلیغ کا نقشہ ہمیں آج بھی کہیں کسی عظیم الشان تبلیغی کانفرنس میں نظر آ جاتا ہے جہاں رفائی دین کے حق میں یا اس کے خلاف دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں یا تعداد تراوی کا مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے اس دور میں تبلیغ کا یہ انداز بہت عام تھا اور مولوی مرغوں کی طرح لڑتے تھے اور پیسے لیتے تھے تو یہ سمی صاحب لکھتے ہیں روزنامہ پاکستان روزنامہ جنگ روزنامہ نواز وقت میں اٹھارہ جون نائنٹین نائنٹی سیون کو یہ خبر شائع ہوئی اس میں وہ لکھتے ہیں ان کا بیان ہے کہ نصر اللہ جتوئی بے نظیر فضل الرحمان اور میرے سمیت تمام علماء و سیاستدان گند ہیں انہیں سمندر میں پھینک دیا جائے سب ناقابل علاج ہو چکے ہیں ڈاکٹر ملک غلام مرتضی صاحب روزنامہ وقت گیارہ اکتوبر انیس سو پچانوے کو لکھتے ہیں نوے فیصد علماء قرآن پاک کا ترجمہ نہیں سنا سکتے اگر وہ ترجمہ سنا دیں تو میں اپنی صنعت پھاڑ کر پھینک دوں گا وزارت مذہبی امور نے سروے کرایا تو پچہتر فیصد مولیوں کو نماز کا ترجمہ معلوم نہیں تھا یہ برائے نام علماء کرام ہیں اور یہ مقبول جان صاحب اپنے کالم حرف راز میں روزنامہ ایکسپریس ہے ستمبر چوبیس ہے دو ہزار گیارہ لکھتے ہیں مدتوں سرکار کی نوکری سے مجھے یہ بھی علم ہے کہ کس طرح ہر فرقے سے علماء کو خریدا جاتا ہے اور پھر ان کو باہم دست و گرے بان کیا جاتا ہے اس طرح کے اور بہت سے میرے پاس حوالہ جات موجود ہیں جس میں خود علماء جو ہیں وہ اپنے خلاف اپنے بھائیوں کے خلاف اس طرح کی گواہیاں دیتے ہیں کہ ہم سب بگڑ چکے ہیں ہم سب زمین کے نیچے اور سوری آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں یہ قاضی حسین احمد صاحب جو جماعت اسلامی کے سابق رہنما آن جہانی ہو چکے ہیں ان کا کالم روزنامہ جنگ لاہور میں شائع ہوا تیس اکتوبر دو ہزار بارہ کو اس کا نام تھا سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ اور جماعت اسلامی اس میں لکھتے ہیں الحمد جماعت اسلامی کا دامن صاف ہے اس کے لیڈروں کے بارے میں تو یہ بھی ہر خاص و عام کو معلوم ہے کہ جب اسمبلیوں کے ممبران میں اسلام آباد کے پلاٹ اور گاڑیوں کے پرمٹ تقسیم ہو رہے تھے تو صرف جماعت اسلامی کے ممبران نے اپنا دامن صاف رکھا ہے میں نے جب سینٹ کے ممبر کے طور پر پلاٹ وصول کرنے والوں کے ناموں کی فہرست طلب کی تو کئی بزرگ اور پارسا لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی پلاٹ حاصل کر کے بیچے ہیں اور کروڑوں روپے کمائے ہیں لیکن قاضی صاحب کے فوت ہونے کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ خود جماعت اسلامی کے ایک رہنما نے بھی یہ کام کیا ہے چنانچہ روزنامہ ایکسپریس میں ستائیس مئی دو ہزار سولہ کو یہ خبر شائع ہوئی قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں انکشاف ہوا ہے کہ جماعت اسلامی کے پروفیسر خورشید نے رفاہی کام کے لیے ایف سیون میں پلاٹ لے کر اس کا کمرشل استعمال کیا اور لیز ختم ہونے سے پانچ سال قبل اس پلاٹ کو فروغ کر دیا کمیٹی نے معاملے کی پندرہ دن میں انکوائری کر کے رپورٹ طلب کر دی اب وہ رپورٹ آئی کہ نہیں آئی وہ پندرہ دن ابھی گزرے کہ نہیں گزرے یہ اللہ بھی تو جانتا ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ہمارے پاس چند منٹ ہی باقی ہیں لیکن دو کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں امین صاحب السلام علیکم ہلو جی امین صاحب جی انصر میرا سوال یہ ہے کہ جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا اور وہ علم سینہ بہ منتقل ہو کے علماء دین تک پہنچا اور چاروں علماء مسلک نے آپ کو متفقہ طور پر کافر قرار دیا تو آپ اس کو اس فیصلے کو کیوں قبول نہیں کرتے اور کیوں ان کے خلاف جو ہے نا اور جتنے بھی رائٹر ہیں وہ سارے بکاؤ مال تھے جتنے بھی علماء خلاف علماء دین کے خلاف لکھا انہوں نے کیا وہ عالم دین تھا کہ وہ اخباری رپورٹر تھا میرا یہ سوال ہے دوستوں بہت بہت شکریہ امین صاحب ابھی آپ کے سوال کی طرف آئیں گے لیکن پہلے نبیل صاحب نبیل صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام انصر صاحب پوچھنا نہیں تھا کہ جب آپ نے مرزا صاحب کو اللہ کا نبی مان لیا تو یہ آپ کے لیے کافی نہیں تھا کہ آپ کافی عرصے سے ان کو دوسرے لوگوں کو بھی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تو اس کوشش کے لیے آپ نے قرآن کی کون سی صورت ہدایت لی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی توانائی دین کی تبلیغ پہ لگانی چاہیے نہ کہ مرزا صاحب کو منوانے کے اوپر کیونکہ یہ تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے جبکہ تبلیغ دین کا تو حکم ہے بہت بہت شکریہ نبیل صاحب غالباً ہمارے آج کے آخری کالر تھے جی انصر جی امین صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی پیروی کرنے کا حکم نہیں ہے اور نہ ہی لوگوں کا انفرادی یا اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ ماننے کا حکم ہے ہمیں تو قرآن کو ماننے کا حکم ہے آپ قرآن سے کوئی دلیل لائیں بجائے آپ لوگوں کے یا چاروں مذاہب کے علماء یا فقہا یا ائمہ جو ہیں ان کی باتیں پیش کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے کوئی بات پیش کریں تو ہم اس کو ماننے کو تیار ہیں لیکن آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس طرح کی بےحدہ باتیں کرنے کے کہ بے بنیاد باتیں کرنے کے کہ جی سب نے کہہ دیا سب نے کہہ دیا فلاں نے کہہ دیا اسمبلی نے کہہ دیا لوگوں نے کہہ دیا اما نے کہہ دیا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے حیثیت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس میں سے کچھ ہے تو وہ لے کر آئیں یہ اس طرح کے لوگوں کی بڑھ کے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اور نبیل صاحب بات یہ ہے کہ دین کی تبلیغ جو ہے وہ رسول کے بغیر نہیں ہو سکتی اور رسول کو ماننا میرا ذاتی فعل ہے لیکن اس کے بعد اللہ کا حکم یہ ہے کہ میں اس کو لوگوں تک پھیلاؤں اور وہ رسول کے بغیر نہیں ہو سکتا جب آپ کسی ڈاکٹر کو مانیں گے نہیں اب میرا ایک مرض تھا وہ کسی جگہ سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا تو ایک ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا اب جی۔ اسی مرض میں مبتلا میں دوسرے لوگوں سے کہوں کہ جی آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ آپ کا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ کا ذاتی فیل تھا کہ آپ نے اس ڈاکٹر کو مانا اور آپ نے اسے علاج کرایا تو آپ ٹھیک ہو گئے تو بس ختم کریں بات ڈاکٹر کی مشہوری کیوں کر رہے ہیں تو یہ تو عقلی بات ہے کہ اس ڈاکٹر کے پاس وہ نسخہ ہے اور جو نسخہ ہے اس میں لکھا ہے کہ آپ جب تک ڈاکٹر سے رجوع نہیں کریں گے اس کی بتائی ہوئی ہدایات پر عمل نہیں کریں گے اس کے بتائے ہوئے پریس پہ عمل نہیں کریں گے اس کی بتائی ہوئی دوا نہیں کھائیں گے تو آپ کو آرام نہیں آئے گا یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے اور ناسمجھی کی بات ہے کہ رسول کی تبلیغ نہ کی جائے تو کل کو آپ یہ کہیں گے کہ اسلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکال دیں اور صرف آپ دین کی تبلیغ کریں تو دین رسول کے بغیر تو ہے ہی نہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار کہا ہے کہ تی اللہ و تیو رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جو جس کی اطاعت نہ کی جائے جی تو رسول ہوتا ہی اطاعت کے لیے ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے تو اس کی اطاعت کیسے ہوگی اگر اگر ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ رسول ہے اس زمانے کا اس کی اطاعت کرو اور حدیث میں بھی لکھا ہے کہ جو اپنے زمانے کی امام کی معرفت کے بغیر مرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا اور آپ کہتے ہیں امام کو نکال دو بیچ میں سے تو امام کو نکال دیں گے تو پھر تو جاہلیت کی موت مریں گے نا یہ تو نہیں کہا کہ صرف اسلام کے اوپر عمل کریں اور رسول کو نہ مانیں رسول کو نکال دیں بیچ میں سے تو یہ تو بنیاد ہے گویا ایک ستون ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ارکان ایمان بتائے ہیں اس میں یہ فرمایا کہ کلون آمنہ بلّاہ و ملائکت ہی و کتب ہی و رسول ہی تو رسولوں کو ماننا تو لازم ہے اور آپ کہتے ہیں رسول تو مانیں لیکن اس کی تبلیغ نہ کریں جی یہ اس سے زیادہ عجیب اور بونگی بات میں نے آج تک نہیں کبھی سنی اور نبیل صاحب سے مجھے توقع نہیں تھی کہ اتنی بونگی بات کریں گے یہ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب ایک منٹ ہے ہمارے پاس اگر آپ کچھ مزید بیان کرنا چاہیں ہاں جی بس میں ان تمام لوگوں کے لیے دعا کر سکتا ہوں جو جیسے وہ پہلے ہمارے ایک دوست نے کہا تھا نا ساگ صاحب نے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے جی مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو اسٹیٹس کو کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ ڈاماڈول ہو رہا ہے اور ہمارے پروگراموں سے وہ اب اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ وہ گرنے والا ہے اس لیے وہ پوری شدت سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں تاکہ ہم اس سے مایوس ہو کر یا غمزدہ ہو کر ان باتوں کو چھوڑ دیں لیکن اللہ کے فضل سے ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے والے کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ تم یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو تو یہ نہ پہلی دفعہ ہے اور نہ یہ آخری دفعہ ہے اس لیے ہمیں ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا مسئلہ صرف یہ ہے کہ دین اصل میں ہے کیا دین تو اللہ کے اللہ کی کتاب میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس میں ہے جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب سامعین کرام آپ programme radio Ahmadiyya F M hundred point seven پہ سماعت فرما رہے تھے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب انصر رضا صاحب موجود تھے خاکسار آپ کا مشکور اس کے علاوہ تمام سامعین کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ ہمیں انیس احمد صاحب کی خدمات حاصل رہیں کل شام آٹھ بجے ان آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے تا القدس ظاہر کو اجازت دیجیے اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ باد احمدیت دن